ہندو مذہب اس مذہب پر گفتگو کرنے میں ایک شخص کو سب سے پہلے یہ مشکل پیش آتی ہے کہ وہ کس چیز کو ہندو مذہب قرار دے ہندویت ان معنوں میں کوئی مذہب ہی نہیں ہے جن میں عموماً یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے مذہب کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک مرکزی عقیدہ ہو جس پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہو مگر ہندو مذہب میں ہم کو کوئی ایسا مرکزی عقیدہ نہیں ملتا مختلف طبقے اور گروہ جن کے عقائد شاعر عبادات اور کتب دینیہ ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں اس میں شامل ہے اور سب کے سب ہندو کہلاتے ہیں ہندو مذہب کی تعریف کرنے میں محققین کو بہت دقتیں پیش آئی ہیں کوئی کہتا ہے کہ ہندو مذہب وہی ہے جو ایک ہندو کرتا ہے اس لیے جب ہم کسی مسئلے میں ہندو مذہب کا فتویٰ طلب کرتے ہیں تو ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے کہ اس کے مختلف مذاہب میں سے کس کو خطاب کریں تاہم اس مشکل کو ہندوؤں کے جدید مذہبی میلان نے ایک حد تک آسان کر دیا ہے گو مذاہب اور مسالک کا اختلاف اب بھی باقی ہے لیکن چند مخصوص کتابوں پر اپنی مذہبی عقیدت کو مرکوز کرنے کی طرف ہندوؤں کا میلان بڑھتا جا رہا ہے اور ان کی ایک بڑی اکثریت نے ان کتابوں کو اپنے دین کی اساس اور بنیاد کے طور پر تسلیم کر لیا ہے یہ کتابیں تین ہیں چار وید گیتا اور منو سمرتی یہاں ہندو مذہب کے متعلق جو کچھ کہا جائے گا اس کا ماخذ یہی تین کتابیں ہوں گی ہندو مذہب کے تین دور یہ تینوں کتابیں تاریخی حیثیت سے تین مختلف ادوار سے تعلق رکھتی ہیں اور مسئلہ جنگ میں ہندو مذہب کے تین مختلف پہلوؤں کو پیش کرتی ہیں ویدوں کا تعلق اس دور سے ہے جب آریہ قوم وسطی ایشیا سے نکل کر ہندوستان پر حملہ آور ہوئی تھی اور اس ملک کے اصلی باشندوں سے جو رنگ و نسل اور مذہب میں اس سے بالکل مختلف تھے برتر جنگ تھی اس جنگ میں اپنے اجنبی دشمنوں کے خلاف ان حملہ آوروں کے جذبات کیا تھے ان کو وہ کس نظر سے دیکھتے تھے ان سے بنائے مخاسمت کیا تھی ان کے خلاف جنگ کے مقاصد کیا تھے اور وہ ان سے کس قسم کا معاملہ کرنا پسند کرتے تھے ویدوں کی نظمیں ان سوالات پر کافی روشنی ڈالتی ہیں ہندو مذہب کی تعریف کرنے میں محققین کو بہت دقتیں پیش آئی ہیں کوئی کہتا ہے کہ ہندو مذہب وہی ہے جو ایک ہندو کرتا ہے کوئی کہتا ہے کہ وہ ان رسوم عبادات عقائد روایات اور ضمنیات کا مجموعہ ہے جن کو برہمنوں کے احکام اور ان کی متبرک کتابوں کی تصدیق حاصل ہے اور جنہیں برہمنوں کی تعلیمات نے پھیلایا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ تمام وہ باشندگان ہند جو اسلام جین مت بدھ مت مسیحیت پارسی مذہب یہودی مذہب یا دنیا کے کسی دوسرے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے اور جن کا طریق عبادت وحدانیت سے لے کر بدھ پرستی تک وسیع ہو اور جن کے دینیات کلیتن سنسکرت زبان میں لکھے ہوئے ہوں ہندو ہیں گیتا اس دور کی کتاب ہے جب شمالی ہند پر آریاؤں کا تسلط قائم ہو چکا تھا اور تفوق اور برتری کے لیے خود آریوں کے دو با اثر خاندانوں میں کشمکش ہو رہی تھی یہ کتاب ہم کو کرشن جی جیسے مذہبی پیشوا کی زبان سے جنگ کے متعلق ہندوؤں کے فلسفیانہ افکار کا علم دیتی ہے منوسمرتی اس دور کے مذہبی اور سیاسی اور تمدنی قوانین کا مجموعہ ہے جب ہندوستان پوری طرح آریہ ورت بن چکا تھا غیر آریہ قوموں کی طاقت فنا ہو چکی تھی اور اس ملک میں آریہ قوم کی تہذیب عروج پر تھی اس کتاب میں ہم کو جنگ کے قواعد و ضوابط اور مفتوح اقوام کے حقوق و فرائض کے متعلق بہت کچھ تفصیلات ملتی ہیں آئندہ بحث میں یہی ترتیب ملحوظ رکھی جائے گی ویدوں کی جنگی تعلیم لفظ وید چار کتابوں پر بولا جاتا ہے جو الگ الگ ناموں سے مشہور ہیں ان میں سب سے قدیم رگ وید ہے پھر وید پھر سام وید پھر اتھر وید ان کے منتروں کو مضامین کے اعتبار سے مرتب کرنا مشکل ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک منتر میں متعدد مضامین آ جاتے ہیں اس لیے ہم مضامین کے اعتبار کو نظر انداز کر کے ہر کتاب کے ان منتروں کو الگ الگ نقل کریں گے جو جنگ سے کسی نو کا تعلق رکھتے ہیں میرے پیش نظر ویدوں کے وہ انگریزی ترجمے ہیں جو مسٹر گریفت کے قلم سے نکلے ہیں اس کے ساتھ میں نے میکس مولر کے ترجموں کو بھی نگاہ میں رکھا ہے مجھے افسوس ہے کہ میں سنسکرت نہ جاننے کی وجہ سے ان کتابوں کو ان کی اصلی زبان میں نہیں پڑھ سکتا اور یورپین مترجمین کا جو تجربہ ہمیں قرآن کے معاملے میں ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے معاملے میں بھی مغربی مترجمین پر کچھ زیادہ اعتماد نہیں کر سکتے لہٰذا میں اہل علم سے درخواست کرتا ہوں کہ وید کے اشلوکوں کے تراجم پر میں جو کچھ لکھ رہا ہوں اس کو براہ کرم تنقیدی نگاہ سے دیکھیں اور اگر کہیں ترجمے میں کوئی غلطی ہو اور اس کی بنا پر میں نے کوئی غلط نتیجہ اخذ کیا ہو تو مجھے اس سے مطلع فرمائیں رگ وید رگ وید کے وہ منتر جن میں جنگ کا مضمون پایا جاتا ہے حسب ذیل ہیں اے اندر وہ دولت لا جو مسرت بخشے فاتح کی دائمی فاتحانہ دولت جو ہماری خوب مدد کرے جس کے ذریعے سے ہم دست بدست لڑائی میں اپنے دشمنوں کو دفع کر سکیں اے روشن آگ تو جس پر متبرک تیل ڈالا جاتا ہے ہمارے دشمنوں کو جلا دے جن کی حفاظت خبیص روحیں کرتی ہیں اندر اور وارونا کی نصرت سے ہم دولت کا بڑا خزانہ جمع کر لیں اور اس کے کھتے بھر لیں کافی اور بچا رکھنے کے قابل اے اندر اور وارونا تم کو میں دولت کے لیے متعدد صورتوں سے پکارتا ہوں ہم کو تم فتح مند رکھو ہر بدگو کو قتل کر دے اور جو کوئی ہم کو خفیہ طریقوں سے غالباً جادو سے تکلیف پہنچائے اسے برباد کر اے اندر ہم کو خوبصورت گھوڑے اور گائیں دلوا ہزاروں کی تعداد میں اے بڑے دولت مند ڈاکٹر راجندر لال مترا نے اپنی کتاب انڈو آرینز میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دسیوں سے خود آریوں کے نابکار قبائل مراد ہیں لیکن خود ویدوں کے مطالعے سے یہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ آریہ حملہ آور اس لفظ سے ہندوستان کے ان اصل باشندوں کو یاد کرتے تھے جن سے ان کی جنگ تھی یہ صرف میرا اپنا احساس ہی نہیں ہے بلکہ وید کے دوسرے مطالعہ کرنے والوں نے بھی یہی محسوس کیا ہے گریفت لکھتا ہے یہ نام اکثر ان دیسی اقوام کے لیے مستعمل ہوتا ہے جو آریوں کی مہاجرت میں مزاحم ہوئی تھیں بعد میں یہ لفظ ان تمام لوگوں کے لیے بولا جانے لگا جو وید کی مہارت اور مخصوص برہمنی رسوم ادا نہیں کرتے تو آریوں اور دسیووں کے درمیان امتیاز کر جو ادھرمی ہیں ان کو سزا دے اور انہیں اس کے حوالے کر دے جس کی گھاس دیوتاؤں کے نذرانے کے لیے رکھی ہے ان خوبصورت چھولوں اور رسوم رس کے قطروں سے خوش ہو کر ہمارے گھوڑوں اور گایوں کے افلاس کو دور کر دے ان قطروں کے باعث اے اندر دسیوں کو منتشر کر دے اور ان کی نفرت سے محفوظ ہو کر ہم وافر سامان خوراک حاصل کر لیں اے اندر ہم کو خوب دولت اور خوراک جمع کر لینے دے ہم بہادروں کسی طاقت پیدا کر لیں جو مویشی اور گھوڑے حاصل کرنے کا خاص وسیلہ ہے حاشیے میں لکھا ہے پروفیسر بلوم فیلڈ لکھتا ہے ایک نامعلوم زمانے میں جو آج کل کے تخمینے کے مطابق پندرہ سو قبل مسیح میں شروع ہوا تھا مگر جو ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ قدیم تاریخ سے شروع ہوا ہو آریہ قبائل نے عرض ایران کی بلندیوں سے جو کوہستان ہندو کش کے شمال میں ہیں شمال مغربی ہندوستان یعنی دریائے سندھ اور اس کے بعد گزاروں کی سرزمین میں ہجرت کرنی شروع کی ملک کے اصلی غیر آریہ باشندے جو آریوں سے ممیز کرنے کے لیے دسیوں کہے جاتے ہیں آسانی سے مغلوب ہو گئے encyclopedia of religions volume eight page one hundred seven professor Mac لکھتا ہے رگ وید میں داس اور دسیوں کی اصطلاحیں عموماً انسیاہ رنگ قدیم باشندوں کے لیے استعمال کی گئی ہیں جنہیں فاتح آریوں نے مغلوب کیا تھا ولیم کرک لکھتا ہے بڑے بڑے دیتا اپنے پجاریوں کے فیاض مربی ہیں وہ وسیو یا سیاہ رنگ دیسی باشندوں کے خلاف جنگ کرنے میں ہندو آریہ کی قیادت کرتے ہیں حسین رنگ والوں سے مراد وہ گورے رنگ کے آریہ قبائل ہیں جنہوں نے ماورا ان نہر سے آ کر ہندوستان پر حملہ کیا تھا ان کے مقابلے میں ہندوستان کے اصلی باشندے کالے رنگ کے تھے پس اے اندر ہم کو بڑھنے والی شوکت عطا کر ہم کو وہ قہر اور طاقت عطا کر جو قوموں کو مغلوب کرے ہمارے دولت مند سردھروں کو برقرار رکھ ہمارے راجاؤں کی حفاظت کر ہم کو دولت اور خوراک شریف اولاد کے ساتھ عنایت کر اے اگنی تیرے مالدار پجاری خوراک حاصل کریں اور عمرہ بڑی عمریں پائیں ہم اپنے دشمنوں سے لڑائی میں مال غنیمت حاصل کریں اور دیوتاؤں کو ان کا حصہ نظر کریں اے اگنی ہم تیری مدد سے گھوڑوں کے ذریعے گھوڑے آدمیوں کے ذریعے آدمی اور بہادروں کے ذریعے بہادر فتح کریں طاقتور اندر راجہ نے اپنے حسین رنگ والے دوستوں کے ساتھ مل کر زمین فتح کی سورج کی روشنی اور پانیوں کو فتح کیا اندر ہمارا محافظ ہو اور ہم بے خوف و خطر مال لوٹیں اے اندر تو نے پورو کے لیے اپنے غلام دیو داس کے لیے اپنے پجاری کے لیے نوے قلعوں کے پرخچے اڑا دیے اس طاقتور نے اتھگوں کے لیے شمبر کو پہاڑوں سے اتارا اپنی قوت سے زبردست خزانے تقسیم کیے اور تمام خزانوں کو بانٹ دیا اندر نے جنگ میں اپنے آریہ پجاریوں کی مدد کی اس نے جو ہر جنگ میں سینکڑوں نصرتیں مہیا رکھتا ہے اے اندر مگھون ہم جنگ میں تجھ سے امداد پا کر ان لوگوں کو مغلوب کریں جو ہمارا مقابلہ کرتے ہیں ان کو فتح کریں جو ہم سے لڑتے ہیں آج کے دن سوم رس انڈیلنے والوں کو برکت دے ہم اپنی اس قربانی میں اپنی قوت دکھا کر مال غنیمت تقسیم کریں لڑائی کا مال غنیمت جب اچھے نقشے کے ساتھ بہادر لوگ فوج کو آگے بڑھاتے ہیں تو وہ باقاعدہ جنگ میں فتح حاصل کرتے ہیں اور شہرت اور ناموری کی تلاش میں بڑھتے اور دباتے چلے جاتے ہیں اے اندر تو ہر موقع پر ہمارا ہے آدمیوں کا محافظ نہایت شریف دل ہم کو ہمارے تمام حریفوں پر فتح بخشنے والا ہم نہایت وافر مقدار میں قوت بخش غذا حاصل کریں تو اے بہادر مال غنیمت لوٹنے والے آدمی کی گاڑی تیز چلا ایک جلتے ہوئے جہاز کی طرح بے دین دسیوں کو جلا دے اے فاتح اے مگھون اے اندر تیری مدد سے ہم اپنے دشمنوں کو جو اپنے تئیں طاقتور سمجھتے ہیں زیر کریں تو ہمارا محافظ بن ہمیں بڑھا ہمیں قوی بنا ہم وافر مقدار میں قوت بخش غذائیں حاصل کریں ہم تیری مدد سے دولت حاصل کریں تیری اعانت سے اور آریوں کی قوت سے اپنے تمام دشمن دسیوں کو مغلوب کر کے اے بہادر تو ہمارے منچلے بہادروں کے ساتھ مل کر وہ شجاعانہ کارنامے دکھا جنہیں تجھ کو پورا کرنا ہے وہ یعنی دشمن اپنی قوت کے زوم میں باطل سے بھولے ہوئے ہیں ان کو قتل کر اور ان کی املاک یہاں ہمارے پاس لے آ اے اندر تو جنگ کے میدانوں میں مویشی حاصل کرنے کے لیے لڑتا رہا ہے کیونکہ بہت لوگ تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اندر نے سورج اور گھوڑوں پر قبضہ کر کے اس گائے کو حاصل کیا جو بہت سو کو سیر کرتی ہے اس نے سونے کے خزانے پتہ کیے اس نے دسیوں کو زیر کیا اور آریہ ورن کو محفوظ کر دیا اے آگ کے دیوتا جو کوئی خفیہ طور سے ہم پر حملہ کرے جو ہم سایہ ہم کو ضرر پہنچائے اور اس کو تو مترا کی طاقت سے ہمیشہ مشتعل رہنے والے شعلے سے جلانے والی تیز حرارت سے جلا دے ہماری مدد کر تاکہ ہم یہ خواہش پوری کریں دولت حاصل کریں بہادروں کے ذخیرے کے ساتھ اے اندر ہم کو بہادرانہ سطوت عطا کر آزمودہ کاری اور اس روز افزوں قوت کے ساتھ جو مال غنیمت حاصل کرتی ہے تیری مدد سے ہم جنگ میں اپنے دشمنوں کو مغلوب کریں چاہے وہ اپنے ہوں یا پرائے ہم ہر دشمن پر فتح مند ہوں اے بہادر ہم تیری مدد سے دونوں قسم کے دشمنوں کو قتل کر کے خوشحال ہوں بڑی دولت کے ساتھ تو نے داس قبائل کے سات گرمائی قلعے توڑ دیئے جو ان کی جائے پناہ تھے تو نے ان کو تہ تیغ کر دیا اور پور دکنا کی مدد کی حاشیے میں لکھا ہے دسیوں کی طرح لفظ داس بھی ان دیسی قوموں کے لیے بولا جاتا تھا جو آریہ حملہ آوروں سے برسر پیکار تھیں بعض لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ داس اور دسیوں سے مراد ارواح خبیصہ ہیں مگر یہ طویل محتاج دلیل ہے گرفت کہتا ہے یہ اصطلاح اصلاً ان خاص بدروحوں کے لیے وضع کی گئی تھی جو اندر اور انسانوں کی دشمن سمجھی جاتی تھیں مگر بالعموم اس سے وہ وحشی لوگ مراد لیے جاتے تھے جو اس ملک کے اصلی باشندے تھے اور جن سے ابتدائی آریہ مہاجرین کی جنگ تھی دوسری جگہ یہی مصنف داسم دوئم کی تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس سے مراد وہ وحشی بد باشندے ہیں جنہیں آریہ مہاجرین نے بھوت پریت کی جماعت میں شامل کر دیا تھا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم شیطان کا لفظ اصلاً جن کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن جب کبھی شیاطین کا لفظ ان انسانوں کے لیے بولا جائے گا جن کے متعلق ہم بری رائے رکھتے ہیں تو سیاق و سباق سے خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہاں شیاطین سے مراد انسان ہے نہ کہ جن ایسے مواقع پر یہ کہنا کہ شیاطین کے اصل معنی شیاطین جن کے ہیں ایک بے جا تعویل ہوگی داس اور دسیوں کے ناموں کی تعین میں اس وقت کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی جب ہم خود رگ وید میں ان کے انسان ہونے کے متعلق واضح شہادتیں دیکھتے ہیں ان کو جگہ جگہ بے دین اور ادھرمی کہا گیا ہے وہ دیوتاؤں کو نہ ماننے والے اجنبی قوانین کی پابندی کرنے والے اور عقل سے محروم قرار دیے گئے ہیں ان کے پاس گائے بیل اور مویشی کی کثرت ہے ان کے پاس قلعے ہیں جن کو آریہ فتح کرتے ہیں ان سب سے زیادہ روشن دلیل یہ ہے کہ ان کی ناکیں چپٹی ان کے جبڑے چوڑے اور رنگ کالے بتائے گئے ہیں جو بعین ہی قدیم ڈراویڈین نسل کے لوگوں میں ہم کو آج بھی نظر آتے ہیں رگ وید میں ایک جگہ لکھا ہے اے بہادر تو نے لڑائیوں میں بیل جیسے جبڑے والے داسوں کے جادو ٹونے تک کو مغلوب کر لیا دوسری جگہ دسیوں کا حلیہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے تو اپنے ہتھیار سے نکٹے دسیوں کو قتل کرتا ہے ایک اور جگہ داسوں کے غلامی میں دیے جانے کا ذکر اس طرح کیا جاتا ہے یادو اور توروا نے بھی ہم کو خدمت کے لیے دو داس دیے ہیں اور بہت سی گائیں پھر ایک جگہ داس عورتوں کے بھی غلامی میں دیے جانے کا ذکر ہے چنانچہ ایک شخص تراسا دسیوں کو ہم پچاس لونڈیوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ان تین شہادتوں کی موجودگی میں خامخواہ یہ تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لوگ آدمی نہ تھے بلکہ بھوت پریت تھے اے اندر ہم کو وہ دولت دے جو دشمن کو جنگ میں اس طرح مغلوب کر دے جیسے آسمان پر چھایا ہوا ہے دولت جو ہزاروں مال لاتی ہے جو غلہ پیدا کرنے والی زمینیں فتح کرتی ہے وہ دولت جو دشمن کو شکست دیتی ہے اے دیوتاؤ ہم ایک ایسے ملک میں آ پہنچے ہیں جو چراغ گاہوں سے خالی ہے ایسی سرزمین جو وسیع ہونے کے باوجود ہمیں پرورش کرنے کے لیے کافی نہیں ہے اے برہسپتی مواشی حاصل کرنے کے لیے جنگ میں مدد کر اے اندر اس بجن گانے والے کے لیے ایک راہ نکال روز بروز وہ ان کی یعنی آریاؤں کی جائے سکونت سے اس سیاہ روح مخلوق کو دور بھگا رہا ہے اس بہادر نے ان کمینے پھیری پھرنے والے داسوں یعنی ورچین اور شامبر کو دریاؤں کے سنگم پر قتل کر ڈالا تیر کمان کی مدد سے ہم مواشی حاصل کریں تیر کمان کی مدد سے ہم لڑائی جیتیں تیر کمان کی مدد سے اپنی گھمسان کی لڑائیوں میں فتح مند ہوں تیر کمان دشمنوں کو غمگین کرتی ہے اس سے مسلح ہو کر ہم تمام ممالک فتح کریں اے اندر جب میدان جنگ گرم ہو تو تو ہمارے دشمنوں کو ان فانی لوگوں کو جو ہماری برائی کرتے ہیں ہلاک کر دے بدگوؤں کی بد دعائیں ہم سے دور رکھ ہمارے پاس مال و دولت کے جمع کیے ہوئے خزانے لا ہمارے فانی حریفوں کے ہتھیار توڑ دے ہمیں عظیم و شان شہرت اور مال و دولت عطا کر ہمارے حریفوں کو آسانی کے ساتھ مغلوب ہو جانے والا بنا دے اے بہادر ہم فتح مند ہوں مال غنیمت حاصل کریں اس طرح اے اندر قیمتی چیزوں سے ہم کو مطمئن کر ہم تیری بلند پایا مہربانی حاصل کریں ہمارے بہادروں کو بکثرت سامان خوراک اور بہادر اولاد حاصل ہو اے مغون ہمارے دشمنوں کو بھگا دے مال و دولت کی فتح کو آسان کر تو مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے لڑائی میں ہمارا اچھا محافظ بن اے بہادر ہم تیری دوستانہ معیت میں اس شخص کا مقابلہ کریں جو ہمارے خلاف غصے سے بھڑک رہا ہے اور اس قوم کے ساتھ لڑائی میں ثابت قدم رہیں جو کثرت سے گائیں رکھتی ہے تو گھن کھائے درخت کو ریزہ ریزہ کر دے داسوں کی قوت کا قلع قمع کر دے ہم اندر کی مدد سے وہ سب خزانے بانٹ لیں جو انہوں نے جمع کیے ہیں اے اگنی اے دیوتا لوگ قوت حاصل کرنے کے لیے تیری حمد کے ترانے گاتے ہیں تو دشمن کو ڈراوا دے کر پریشان کر دے اے اگنی کیا تو مواشی حاصل کرنے اور دولت فتح کرنے میں ہماری مدد نہیں کرے گی ہم جنگ میں ایسے ہو جائیں کہ تیری کرپا کے یقینی مستحق ہوں دیوتاؤں کے لیے متبرک نظرانوں اور مناجاتوں سے ہمارا مدعا یہ ہے کہ ہم مال غنیمت حاصل کر سکیں اے اندر خزانوں کے خزانچی ہم نے خزانوں کی خواہش سے تیرا سیدھا ہاتھ تھام لیا ہے کیونکہ ہم تجھ کو جانتے ہیں اے بہادر مویشیوں کے مالک ہم کو زبردست درخشاں زر و مال عطا کر نامور رشیوں کے ساتھ مضبوط ہو کر ہمارے دشمنوں کو مغلوب کر کے ہمیں زبردست درخشاں زر و مال عطا کر سچے اندر قلعوں کو مسمار کر کے دسیوں کو قتل کر کے ہم کو زبردست درخشاں زر و مال عطا کر ہمارے گرد وہ دسیوں ہیں جن کا کوئی دھرم نہیں ہے عقل سے محروم انسانیت سے خارج غیر مانوس قوانین کے پابند ہیں دشمنوں کو قتل کرنے والے ورترا دسیوں کو ہلاک کرنے والے تو ہمارے پاس ہر قسم کی دولت اور خزانے لا تو ہمارے دشمنوں کو قتل کر ان کی جائیداد املاک بانٹ دے اپنی قوت کے کرشمے دکھا ان لوگوں کو منتشر کر دے جو ہم سے نفرت کرتے ہیں اے مینو ہم سے لڑنے والوں پر غالب آ توڑے جا قتل کیے جا دشمنوں کو کچلے جا لڑ اے صداقت سے مضبوط ہو کر لڑنے والے تو لڑائی لڑ اور ہم کو اس دولت سے حصہ دلوا جو ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی ہے اے اندر تو سوریا کے ساتھ داس قوموں پر آ مجھ کو اپنے ہمسروں میں سانڈ بنا مجھ کو اپنے حریفوں کو فتح کرنے والا بنا مجھ کو اپنے دشمنوں کا قتل کرنے والا با اختیار حکمراں مویشیوں کا مالک بنا یجر وید یجروید میں ہم کو جنگ کے متعلق حسب ذیل منتر ملتے ہیں یہ اگنی ہم کو وسیع مکان اور آرام و آسائش بخشے اور ہمارے دشمنوں کو ہمارے آگے مارتی بھگاتی چلے وہ مال غنیمت حاصل کرنے کی جنگ میں مال غنیمت لوٹے وہ اپنی فاتحانہ پیش قدمی میں دشمنوں کو زیر کرے اے اگنی ہماری مزاحمت کرنے والی جماعتوں کو مغلوب کر ہمارے دشمنوں کو بھگا دے اے اجیت دیوتاؤں کو نام ماننے والے حریفوں کو قتل کر اور اپنے پجاری کو عظمت و شوکت نصیب کر اے دسیوں کے حق میں سب سے زیادہ تباہ کن تجھ کو پاتھیا نے روشن کیا ہے تو ہر لڑائی میں مال غنیمت حاصل کرتی ہے جو شخص ہم کو نقصان پہنچانے کی فکر کرتا ہے جو ہم کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور جو کوئی ہم پر تومت لگائے اور ہمیں ایزا دے اسے تو جلا کر راک کر دے اے آگ تو جس کے شعلے جس طرح تیز ہو رہے ہیں ہمارے آگے آگے پھیل ہمارے دشمنوں کو جلا دے اے بھڑکتی ہوئی آگ جس نے ہمارے ساتھ بدی کی ہے تو اس کو سوکھی لکڑی کی طرح بالکل بھسم کر دے اے اگنی اٹھ ان لوگوں کو بھگا دے جو ہمارے خلاف لڑتے ہیں اپنی آسمانی طاقت کا مظاہرہ کر درندہ جانور اس کے ہتھیار ہیں مردم خور جانور اس کا پھکیتی ہتھیار ہے ان درندوں کو سلام ہو وہ ہماری حفاظت کریں وہ ہم پر رحم کھائیں ہم اس آدمی کو ان کے منہ میں ڈال دیں جس سے ہم نفرت کرتے ہیں اور جو ہم سے نفرت کرتا ہے اے اندر تو کہ اپنی طاقت کے لیے مشہور ہے مضبوط ہے زبردست لڑنے والا ہے شہزور اور خونخوار ہے فتح مند اور ہر ایک کو زیر کرنے والا ہے فتح و کامرانی کا بیٹا ہے گائیں لوٹنے والا ہے تو آدمیوں اور بہادروں سے نکل کر اپنی فتح کی گاڑی پر سوار ہو استبلوں کا کھولنے والا گائیں لوٹنے والا اس سائقہ سے مسلح ہے جو ایک پوری فوج کو شکست دیتا ہے اور طاقت سے اس کو تباہ کر دیتا ہے بھائیو اس کے پیچھے پیچھے آؤ اپنے تئیں بہادروں کی طرح آزاد چھوڑ دو اور اس اندر کی طرح اپنی شجاعت اور جسارت کا اظہار کرو ہمارے دشمنوں کے حواس باختہ کر دے اے اپواہ تو ان کو پکڑ لے جا ان پر حملہ کر ان کے دلوں کو آگ پر رکھ انہیں جلا دے اس طرح ہمارے دشمن ہمیشہ تاریکی میں رہیں گے وبائی امراض کی دیوی کا نام ویدک دیو مالا میں اپوا ہے یہاں غالباً وہ بیماریاں مراد لی گئی ہیں جو لڑائی کے وقت فوجوں میں پھیلتی ہیں سام وید سام وید کے جن منتروں میں جنگ کا مضمون آیا ہے وہ یہ ہیں اندر ہماری مدد کے لیے ایسی کارآمد دولت دے جو ہنرمند ہوشیار لوگوں پر حکومت کرنے والی ہو ہاں وہ قوت والا ہم کو اقتدار کی دولت دے اندر اور پوشن کو ہم دوستی اور خوشحالی کے لیے پکاریں اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے ہم شعراء تجھے پکارتے ہیں تاکہ ہم اپنے لیے دولت اور اقتدار حاصل کریں اے اندر اے بہادروں کے سردار لوگ جنگ میں تجھ کو پکارتے ہیں گھوڑ دوڑ میں تجھ کو پکارتے ہیں عملی آدمی اپنے سچے حلیف پورندھی کے ساتھ مال غنیمت حاصل کرے گا جب ہم رس نکالتے ہیں تو اے اندر بڑے بہادر ہم تیری ہم دو ثنا کرتے ہیں حتیٰ کہ مال غنیمت لوٹتے وقت بھی ہمیں خوشحال بنا بڑی ہوشیاری کے ساتھ ہم خاص تیری حفاظت میں فتح حاصل کریں اے اندر ہم تیرا سیدھا ہاتھ پکڑتے ہیں تو کہ دولت کا مالک تو ہی ہے ہم تجھ سے خزانوں کی خواہش کرتے ہیں چونکہ ہم تجھ کو بہادر مویشیوں کا مالک جانتے ہیں ہم کو زبردست درخشاں زر و مال عطا کر لڑائی اور عظمت و شان کے ہیرو ہم کو مویشیوں کے تھان کا ایک حصہ بخش دے نظر و نیاز کے ساتھ گا اس کی حمد و ثنا کر جو خوش کرتا ہے جس نے رجوان کے ساتھ مل کر کالے غلوں کو بھگا دیا یہ اور اس کے بعد والا منتر جن کالے رنگ کے لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے ان سے وہی ملک کے اصلی باشندے مراد ہیں جن کو داس اور دسیوں کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے اے بہادر افراد کے ساتھ گائیں رکھنے والی قوم کے خلاف جنگ میں تو ہمارا دوست ہو اور ہم اس شخص کا مقابلہ کریں جو اپنے غصے میں ہم پر بھڑکتا ہے غضبناک ناک چمکتے ہوئے اپنی چال میں تھکے بغیر وہ کالے رنگ والوں کو بھگاتے ہوئے سانڈوں کی طرح آگے بڑھے اے سوم رس تو دشمنوں کو شکار کرتا ہوا ابلتا ہے اے عقل اور مسرت بخشنے والے تو دیوتاؤں کو نام ماننے والے لوگوں کو بھگا دے گاڑیوں کے آگے آگے بہادر سپاہ سالار مال غنیمت تلاش کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اس کی فوج خوشیاں مناتی ہے مال غنیمت لوٹتے وقت ہم پر اس بہترین زر و مال کے دریا بہا دے جن کی سینکڑوں تمنا کرتے ہیں اس کے ساتھ فتح حاصل کرنے کی کوشش میں ہم دشمن سے تمام مال و دولت لے لیں ہاں آدم ذات کی تمام عظمت و شان حاصل کر لیں اس سے ہم ایسے مال غنیمت کے طالب ہیں جو سامان خوراک سے مالا مال ہو جس میں سینکڑوں ہزاروں گائے ہوں اے دیوتاؤں کے محبوب اپنے اچھے مسرت بخش رس کے ساتھ ابل بد ذات پاپیوں کو قتل کرتے ہوئے دشمنوں کو ان کی نفرت سمیت ہلاک کرتے ہوئے روز بروز پکڑتے اور مال غنیمت حاصل کرتے ہوئے ابل تو گھوڑوں اور گایوں کو حاصل کرنے والا ہے اندر کی عنایات قدیم ہے اس کی حمایت و حفاظت کبھی بند نہیں ہوتی جب وہ اپنے پجاریوں کو گایوں سے بھرا ہوا مال غنیمت عطا کرتا ہے اے مگھون اے کڑکنے والے اپنی حیرت انگیز مدد کے ساتھ ہم کو گایوں سے بھرے ہوئے کسی باڑے پر لے چل اے چابک دست بہادروں کنوا کے بیٹوں کے ساتھ بے دھڑک ہو کر ہزار در ہزار مال غنیمت لوٹ اے سرگرم کار مگھون پر شوق دعاؤں کے ساتھ ہم زرد رنگ کے مال اور گایوں کے ایک بڑے گلے کی تمنا کرتے ہیں زرد رنگ کے مال سے مراد سونا ہے عربی میں بھی اکثر سونے اور چاندی کا نام لینے کی بجائے سفرا اور بیضا بولتے ہیں سچے دیوتاؤ ہم تم سے وافر سامان خوراک حاصل کریں اور ایک سکونت کی جگہ اے مترو ہم تمہارے اپنے ہو جائیں اے مترو ہماری حفاظت کرو اپنی حفاظتوں کے ساتھ ہمیں بچاؤ اے مشتاق محافظو ہم دسیوں کو اپنے ہاتھ سے زیر کر لیں اے بہادر اے مال غنیمت لوٹنے والے تو آدمی کی گاڑی کو تیز چلا اے فاتح ایک مشتعل جہاز کی طرح بے دین دسیوں کو جلا دے وہ سندر جب ہمارے گیت سنتا ہے تو اپنی گایوں کی کثیر دولت کو ہم سے بچا کر نہیں رکھتا وہ اپنی قوت سے ہمارے لیے گایوں کا باڑا کھول دے خواہ وہ کسی کا ہو جس کی طرف دسیوں کو قتل کرنے والا جاتا ہے اندر اور اگنی تم دونوں نے ایک زوردار کارروائی سے نوے قلعوں کو سر کر لیا جو داسوں کے قبضے میں تھے اتھر وید اتھر وید میں جنگ کا مضمون بکثرت آیا ہے اس میں سے چند منتروں کو یہاں نقل کیا جاتا ہے اے اگنی تو یا تو دھانوں کو یہاں باندھ کر لا اور پھر اپنی کڑک سے ان کے سروں کو پاش پاش کر دے حاشیہ لکھا ہے یہ لفظ کبھی ارواح خبیصہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی غیر آریہ دشمنوں کے لیے جیسا کہ ڈاکٹر بریڈل کیت کہتا ہے یہ تمیز کرنا مشکل ہے کہ یہ القاب کس جگہ غیر آریہ دشمنوں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں اور کس جگہ ارواح خبیصہ کے لیے تاہم انداز بیان سے کہیں کہیں اس کا پتہ چل جاتا ہے ایس ہوم رس پینے والے یا تو دھانوں کی آل اولاد کو کھینچلا اور ہلاک کر دے اقراری گناہ گاروں کی دونوں آنکھیں سر سے باہر نکال لے اے مینو طاقتور سے زیادہ طاقتور ہو کر ادھر آ اور اپنے غضب سے ہمارے تمام دشمنوں کو ہلاک کر دے دشمنوں اور ورتیروں اور دسیوں کو قتل کرنے والے تو ہمارے پاس ہر قسم کی دولت اور خزانے لا مینو کا معنی لکھا ہے غضب کا دیوتا سچی طاقت بخشے ہوئے راجہ اس کو جلا دے جو ہم کو دکھ اور تکلیف دے اور جو ہم سے دشمنوں کا ساتھ سلوک کرے جو کوئی دکھ پائے بغیر ہمیں تکلیف دے یا دکھ پا کر ہم کو ستائے اس کو میں آگ اور دیس دینار کے دو طرفہ عذاب میں رکھ دوں میں پشاجوں کو اپنی قوت سے فتح کروں اور ان کی دولت چھین لوں جو کوئی ہم کو ایزا دے اسے میں قتل کر دوں اور میرے ارادے کو کامیابی ہو پشاج عموماً کچا گوشت کھانے والے بھوتوں کو کہتے ہیں مگر یہاں صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس لفظ سے انسانی دشمن مراد ہیں رورا تمہاری گردنیں توڑ دے اے پشاجو اور تمہاری پسلیاں چور چور کر دے اے یاتو دھانو یہاں ہم شان کے ساتھ رہیں اے مترا وارونا تو ہریس راکشسوں کو مار بھگا ان کو کوئی جائے پناہ اور کوئی اطمینان کی جگہ نہ ملے بلکہ وہ سب چیر پھٹ کر اکٹھے موت کے منہ میں چلے جائیں ہمارے یہ دشمن بے ہاتھ کے ہو جائیں ہم ان کے سست بازوؤں کو بیکار کر دیں اور اس طرح اے اندر ہم ان کی ساری دولت آپس میں بانٹ لیں ان کو بیل کی کھال میں سی دو ان کو ہرن کی طرح بزدل بنا دو دشمن بھاگ جائیں اور ان کے مواشی ہمارے پاس آ جائیں ہم اندر کی مدد سے دشمن کے تمام جمع کیے ہوئے خزانے کو بانٹ لیں اور میں وارونہ کے قانون کے مطابق تیرے غرور اور تیری شرارت کا سر نیچا کر دوں اے آگ کے دیوتا یا تو دھانوں کی کھال میں گھس جا تیرا تباکن تیر یعنی شولہ ان کو بھسم کر ڈالے اے یات ودا ان کے جوڑوں کو کچل ڈال کچا گوشت کھانے والا اور گوشت کی تلاش کرنے والا اس کو ہلاک کر دے اے آگ کے راجہ جہاں کہیں تو کسی یا تو دھان کو کھڑے ہوئے یا پھرتے ہوئے دیکھے یا اس کو جو ہوا میں اڑتا ہے تو غصے سے مشتعل ہو کر اسے تیر سے چھید ڈال یا تو دھانوں کے دلوں کو تیر سے چھید ڈال اور ان کے بازوؤں کو جو تجھ پر حملہ کرنے کے لیے اٹھیں توڑ دے ان شیطانوں کے سامنے بھڑک کر اے اگنی انہیں مار گرا مردار خور چتکبرے گدھ اسے کھائیں اس پلیت کو آدمیوں میں سے آدم خور کی طرح تاک کر اس کے تینوں اوپر کے اعضاء کو توڑ ڈال اپنے شولوں سے اس کی پسلیوں کو کچل دے اے اگنی اس کے نیچے کے اعضاء کو تین ٹکڑے کر دے اندر اور سوما تو خبیز دشمن کو جلا دے تباہ کر دے اے دیوتا جو رنج پر رنج پہنچاتے ہیں انہیں نیچا دکھا ان احمقوں کو نیست و نابود کر دے جلا ڈال ذبح کر دے ہمارے پاس سے دفع کر اور ان بندہ شکم راکشسوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے پس اے دیوی گائے برہمن پر ظلم کرنے والے مجرم بخیل دیوتاؤں کی مذمت کرنے والے کو اپنی سو گرہوں والی بان سے جو استرے کے پھل کی طرح تیز ہے ہلاک کر اس کے سر کو کندھوں سے الگ کر دے اس کے سر کے بال نوچ ڈال اس کے بدن کی کھال کھینچ لے اس کے پٹھے کھینچ لے اس کے ڈھانچے پر سے گوشت کی بوٹی بوٹی اتار لے اس کی ہڈیوں کو کچل دے اس کے سر سے بھیجا نکال لے اور اس کے سب اعضا اور جوڑوں کو الگ الگ کر دے کلا شکن دولت کے مالک اندر نے دشمنوں کا ناس کر دیا اور بجلی کسی کڑک کے ساتھ داسوں کو مغلوب کر لیا اس نے اپنی قوت اپنی ہر ایک پر غالب آنے والی جرت اپنی حیرت انگیز مہارت فن سے بد باطن دسیوں کو کچل ڈالا اس نے سونے کے خزانے فتح کیے اس نے دسیوں کو تہس نہس کر دیا اور آریہ نسل کے لوگوں کو محفوظ کر دیا ویدوں کی تعلیم جنگ پر ایک نظر اوپر جنگ کے متعلق چاروں ویدوں کے منتر لفظ بلفظ نقل کر دیے گئے ہیں اور ان کی اصلی اسپرٹ کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ایک مضمون کے کئی کئی منتر نقل کیے گئے ہیں ان کے مطالعے سے جن اہم نکات پر روشنی پڑتی ہے وہ مختصراً یہ ہیں نمبر ون آریوں کی جنگ ایک ایسی قوم سے تھی جو رنگ نسل مذہب اور وطن میں ان سے مختلف تھی آریہ ان کے ملک پر حملہ آور ہوئے تھے اور ان کی جگہ خود بسنا چاہتے تھے نمبر ٹو وہ اس قوم کو بھوت پریت شیطان اور ارواہ خبیصہ میں سے سمجھتے تھے انہیں داس دسیو راکشس یاتو دھان اور پشاچ وغیرہ نفرت انگیز ناموں سے یاد کرتے تھے ان کو انسانیت سے خارج عقل و شعور سے آری اور آریہ نسل کے مقابلے میں ذلیل اور کمینہ خیال کرتے تھے انہی خیالات کے ماتحت انہوں نے اپنے ان دشمنوں کو وہ درجہ دینے سے انکار کر دیا جو برابر کے ابنائے نو کو دیا جانا چاہیے نمبر تین ان کے پیش نظر جنگ کا کوئی بلند اخلاقی مقصد نہ تھا انہیں دولت اور خزانوں کی تلاش تھی وہ گائے بیل گھوڑے اور دوسری قسم کے مویشیوں کی افراد چاہتے تھے وہ زرخیز زمینوں اور آرام دہ مکانوں اور سامان خوراک سے بھرپور ذخائر کے خواہش مند تھے ان کے اندر قوموں کو مغلوب کرنے کی ہمسروں میں شجاعت و بہادری کی شہرت حاصل کرنے کی اور ملکوں پر دبدبہ اور شوکت کے ساتھ حکمرانی کرنے کی خواہش پائی جاتی تھی ویدوں میں کہیں ہم ان کو ان مقاصد سے بہتر اور بلند تر مقصد جنگ کا نشان نہیں ملا نمبر فور غیر آریہ قوم کے لوگوں سے ان کی جنگ کسی قابل تصفیہ جھگڑے پر مبنی نہ تھی بلکہ ایک ایسی نظام پر مبنی تھی جو فریقین میں سے کسی ایک کے کلیتن مٹ جانے یا پامال اور مغلوب ہو جانے کے سوا کسی اور صورت سے ختم نہ ہو سکتی تھی ان کی جنگ اس بنا پر تھی کہ یہ قومیں آریہ نہ تھیں اور آریوں کے دیوتاؤں کی پرستش نہ کرتی تھیں پہلی وجہ کا رفع ہونا تو بداحتاً ناممکن تھا کیونکہ نسل کوئی بدلنے کی چیز نہیں ہے رہی دوسری وجہ تو وہ بھی اس لیے رفانہ ہو سکتی تھی کہ آریوں کا مذہب تبلیغی مذہب نہ تھا ویدوں سے کہیں اشارتاً بھی یہ نہیں معلوم ہوتا کہ آریوں نے غیر آریہ قوموں کو کسی مذہبی عقیدہ اور مسلک کی دعوت دی ہو اور ان کے سامنے یہ بات پیش کی ہو کہ اگر تم فلاں فلاں اصول قبول کر لو تو ہم برابری کی حیثیت سے تم کو اپنی سوسائٹی میں لے لیں گے برعکس اس کے ہمیں اس عمر کی واضح شہادتیں ملتی ہیں کہ آریہ ورن کے لوگ غیر آریہ لوگوں کو فطرتاً ذلیل اور ناپاک سمجھتے تھے اور اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ وہ ان کی مذہبی عبادات میں شریک ہو سکیں یا ان کی دینی کتابوں کو ہاتھ لگا سکیں یہی وجہ ہے کہ ان دونوں حریفوں کی جنگ اس وقت تک ختم نہ ہوئی جب تک ملک کے اصلی باشندوں نے شودر بن کر رہنا یا جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نکل جانا قبول نہ کر لیا نمبر فائیو ویدوں کے منتروں سے یہ تو معلوم نہیں ہوتا کہ آریہ حملہ آور اپنے دشمنوں کے ساتھ جنگ میں فی الواقع کیا سلوک کرتے تھے مگر اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں ان لوگوں کو سخت ہولناک عذاب دینے کی خواہش موجود تھی زندہ آدمی کی کھال کھینچنا اس کی بوٹیاں کاٹنا اسے آگ میں جلانا اس کے اعضا کا مسئلہ کرنا اس کو درندہ جانوروں سے پھڑوانا اسے جانوروں کی کھال میں سی دینا اس کے بال بچوں تک کو ذبح کر ڈالنا یہ وہ مرغوب سزائیں ہیں جو وہ چاہتے تھے کہ ان کے دیوتا ان کے دشمنوں کو دیں یہ آرزوئیں جن دلوں میں پرورش پا رہی ہوں ان کے عمل کا اندازہ کیا جا سکتا ہے گیتا کا فلسفہ جنگ ہندو مذہب میں گیتا کو جو عظمت حاصل ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہ شری کرشن جیسے ممتاز مذہبی پیشوا کی طرف منسوب ہے مسٹر تلک کے بقول وہ بھگوت دھرم کا سب سے بڑا گرنتھ ہے اس میں ہندو مذہب کے فلسفے کو جس وضاحت اور فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس کی مثال پورے سنسکرت لٹریچر میں نہیں ملتی گو اس میں ہندو تصوف کے بیسیوں مسائل زیر بحث آئے ہیں لیکن ان کا اصل مرکزی نقطہ جنگ ہی ہے کیونکہ وہ ایک پست ہمت سپاہی کو جنگ پر ابھارنے اور ان کے خون ریزی سے بیزار دل میں رزم آرائی کا شوق پیدا کرنے کے لیے لکھی گئی ہے تاریخ ہند کا مشہور واقعہ ہے کہ جب ہندوستان میں قدیم آریہ تہذیب پورے عروج پر تھی تو سنتاپور کے شاہی خاندان میں دولت اور اقتدار کی خواہش نے پھوٹ ڈال دی کورو اور پانڈو دو مقابل فریق بن گئے اور دونوں کی تائید میں ہندوستان کے بڑے بڑے عمرہ کھڑے ہو گئے اول اول سمجھوتے کی کوششیں کی گئیں مگر کامیابی نہ ہوئی آخر دونوں نے قاضی شمشیر کو حکم بنایا اور میدان جنگ کی عدالت میں اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے جمع ہو گئے کرشن جی اس جنگ میں پانڈوؤں کے حامی تھے پانڈوؤں کا سردار ارجن ان کا چیلا تھا اس کی فوج کو کامیابی کی منزل تک پہنچانے کے لیے کرشن جی نے خود اس کے رتھ کی باغیں اپنے ہاتھ میں لے لی تھیں جب میدان کارزار میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئیں اور ارجن نے اپنی آنکھوں سے اپنے دوستوں عزیزوں اور بھائیوں کو آمادہ قتال دیکھا تو اس کا دل ٹوٹنے لگا اس نے محبت کے لطیف جذبات سے متاثر ہو کر ارادہ کیا کہ جنگ سے پھر جائے اس پر کرشن جی نے اس کو ایک طویل اپدیش دیا جو جنگ کے فلسفے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر حاوی تھا یہی اپدیش بھگوت گیتا ہے حاشیے میں لکھا ہے یہ اپدیش دراصل زبانی دیا گیا تھا مہا بھارت کے مصنف نے اس کے مرضِ تحریر میں آنے اور عام طور پر شائع ہونے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جب کوروؤں کے بزرگ دھرت راشٹر نے اپنی آنکھوں سے اپنے خاندان کی تباہی کا منظر دیکھنا پسند نہ کیا تو ویاس جی نے ایک رتھ بان کو جس کا نام سنجے تھا اس کے پاس مقرر کر دیا تاکہ وہ جنگ کی مفصل کیفیت منوان بیان کرتا جائے اس رپورٹر نے کیفیت جنگ کے سلسلے میں اس گفتگو کا بھی پورا حال دھرت راشٹر کو سنا دیا جو پانڈووں کے لشکر میں کرشن جی اور ارجن کے درمیان ہوئی تھی اور وہ اپدیش بھی نقل کر دیا جو ارجن کی ہمت افزائی کے لیے کرشن جی نے ارشاد فرمایا تھا بعد میں یہی سنجے کی روایت مہا بھارت کی پوتھی بھیشم پرب میں نقل کر دی گئی ہے اور اس کا نام بھگوت گیتا رکھا گیا اس سے معلوم ہوا کہ کرشن جی کا یہ اپدیش براہ راست ان سے یا ان کے حامیوں کے کیمپ سے نقل ہو کر نہیں آیا ہے بلکہ مخالف کیمپ کے ایک راوی نے اسے سن کر ان کی طرف سے روایت کیا ہے اس اپدیش کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ جب ارجن کا دل اپنے عزیزوں کو دیکھ کر جنگ سے بیزار ہونے لگا تو اس نے غمزدہ ہو کر کرشن جی سے کہا ہے کرشن جنگ کرنے کی خواہش سے جو لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں ان رشتہ داروں کو دیکھ کر میرے اعضا بے حص و حرکت ہوئے جا رہے ہیں منہ خشک ہو رہا ہے جسم پر لرزہ چڑھ کر میرا رواں رواں کھڑا ہو گیا ہے کمان میرے ہاتھ سے گری پڑتی ہے ہے کشو مجھے تمام لچھن الٹے نظر آ رہے ہیں اپنے عزیزوں کو مار کر مجھے کوئی بھلائی حاصل ہوتی نظر نہیں آتی ہے کرشن مجھے فتح کی خواہش نہیں نہ راج چاہیے اور نہ سکھ ہے گووند راج بھوک اور زندگی ہی سے ہمیں کیا لطف مل جائے گا جن کے لیے راج کی عیش و عشرت کے ساز و سامان کی اور سکھ کی خواہش کی جاتی ہے وہی لوگ زندگی اور خوشحالی کی امید چھوڑ کر یہاں جنگ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اگرچہ یہ ہمیں مارنے کے لیے کھڑے ہیں مگر پھر بھی اے مدھو سودن تین لوگ کے راج کے لیے بھی میں انہیں مارنا پسند نہیں کرتا پھر اس دنیا کی تو ہستی ہی کیا ہے خود اپنے رشتے دار کوروں کو مارنا ہمارے لیے کسی طرح مناسب نہیں ہے کیونکہ اے مادھو اپنے عزیزوں کو مار کر ہم کس طرح سکھی ہو سکیں گے ہمیں وہ خرابیاں صاف نظر آ رہی ہیں جو خاندان کی تباہی سے پیدا ہوتی ہیں اس لیے کیوں کر ممکن ہے کہ ہمارے دل میں اس پاپ سے بچنے کا خیال نہ آئے خاندان کی تباہی سے تمام پرانے خاندانی دھرم تباہ ہو جاتے ہیں اور خاندان کے ان دھرموں کے مٹ جانے سے خاندان پر ادھرم کی دھاک جم جاتی ہے ہے جناردن ہم ایسا سنتے آئے ہیں کہ جن انسانوں کے خاندانی دھرم غائب ہو جاتے ہیں وہ یقینی طور پر نرک ہو جاتے ہیں دیکھو تو صحیح ہم شاہانہ عیش کے لالچ سے اپنے عزیزوں کو مارنے کھڑے ہوئے ہیں یہ ہم نے بڑا پاپ کرم کرنے کی تیاری کی ہے اس سے تو میرے لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ اپنے ہتھیار پھینک دوں انہیں کچھ روک ٹوک نہ کروں اور ہتھیار بند کروں مجھے میدان جنگ میں مار ڈالے ارجن کے ان پاکیزہ اور لطیف خیالات کو سن کر کرشن جی نے تعجب کے ساتھ پوچھا ہے ارجن اس نازک موقع پر تیرے من میں یہ غلط خیال کہاں سے آ گیا جس کی طرف اعلیٰ انسانوں نے کبھی توجہ نہیں کی اور جو ذلیل حالت کو پہنچانے والا اور بدنامی کا باعث ہے ہے پاتھ ایسا نہ مرد نہ بن یہ تیری شان کے شایان نہیں دل کی کمزوری کو چھوڑ اور کھڑا ہو جا اس پر ارجن نے کہا ان مہاتما کوروؤں کو مارنے سے اس دنیا میں بھیک مانگ کر پیٹ بھر لینا اچھا ہے کیونکہ اگر ان مال و دولت کے لوبھی بزرگوں کو میں نے مار لیا تو مجھے ان کے خون سے رنگے ہوئے سامان عیش و عشرت کو اس دنیا میں استعمال کرنا پڑے گا جن کو مار کر پھر ہمیں زندہ رہنے کی خواہش نہیں ہو سکتی وہی کورو ہمارے سامنے صف آ رہا ہے ارجن کی اس تقریر سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک خانہ جنگی تھی جس میں ایک خاندان کے دو فریق حکومت اور بادشاہی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو مٹا دینا چاہتے تھے ارجن کے دل نے اس برادر کشی اور حرس جاہ کے خلاف اسے ملامت کی اور ضمیر کی اس سرزنش سے متاثر ہو کر وہ شریف سپاہی جنگ سے متنفر ہونے لگا مگر کرشن جی نے اس کے ان خیالات کی تردید کی اور اس کے سامنے ایک جدید فلسفہ پیش کیا جسے گیتا کے راوی نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے جن کا شوق نہیں کرنا چاہیے تو انہی کا شوق کر رہا ہے اور پھر گیان کی باتیں بھی پگھارتا ہے حالانکہ چاہے کسی کی جان جائے یا رہے گیانی اس کا کچھ افسوس نہیں کرتے جس طرح جسم میں رہنے والے کو اسی جسم میں بچپن جوانی بڑھاپا حاصل ہوتا ہے اسی طرح آئندہ دوسرا جسم بھی ملا کرتا ہے اس لیے گیانی لوگ اس بارے میں کچھ منہ نہیں کرتے جسم کی مالک آتما غیر فانی اور ناقابل اطراک ہے اور اس کو حاصل ہونے والے اجسام فانی ہیں اس لیے اے ارجن تو جنگ کر جو شخص سمجھتا ہے کہ آتما مارتی ہے یا آتما ماری جاتی ہے اس کو سچا گیان حاصل نہیں ہے کیونکہ یہ آتما نہ تو مارتی ہے اور نہ ہی ماری جاتی ہے یہ آتما نہ کبھی پیدا ہوتی ہے اور نہ مرتی ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ایک مرتبہ ہونے کے بعد پھر کبھی نہ ہوتی ہو یہ کبھی بوڑھی نہ ہونے والی دائم مسلسل اور قدیم ہے اس لیے جسم کے مارے جانے سے یہ نہیں ماری جاتی ہے پارت جس نے یہ جان لیا کہ یہ آتما غیر فانی دائم کبھی نہ بوڑھی ہونے والی اور کبھی نہ مٹنے والی ہے وہ ایک انسان کو کیسے مار ڈالے گا یا مروا دے گا جس طرح کوئی شخص پرانے کپڑوں کو اتار کر نئے کپڑے پہن لیتا ہے اسی طرح جسم کی مالک آتما بھی پرانے جسم کو چھوڑ کر نیا جسم اختیار کر لیتی ہے اس آتما کو ہتھیار نہیں کاٹ سکتے آگ نہیں جلا سکتی نہ اسے پانی ترک کر سکتا ہے اور نہ ہوا خشک کر سکتی ہے اس لیے اس آتما کو اس طرح کا سمجھ کر اس کے لیے افسوس کرنا تجھے مناسب نہیں ہے اگر تو یہ خیال کرتا ہے کہ آتما دائمی نہیں ہے جسم کے ساتھ ہی پیدا ہوتی اور اس کے ساتھ ہی مر جاتی ہے تب بھی اے مہاباہو اس کے لیے افسوس کرنا تجھے مناسب نہیں کیونکہ جو پیدا ہوا ہے اس کی موت یقینی ہے اور جو مرتا ہے اس کا پیدا ہونا لا ابد ہے اس لیے اس اٹل بات پر افسوس کرنا تیرے شان نہیں ہے سب کے جسموں میں رہنے والی جسم کی مالک آتما کو کبھی کوئی نہیں مار سکتا اس لیے اے بھارت کسی جاندار کے لیے افسوس کرنا تجھے مناسب نہیں ہے آگے چل کر کرشن جی نے ایک اور فلسفہ بیان کیا جس کی تقریر خود ان کے الفاظ میں نقل کی جاتی ہے اگر تو سب پاپیوں سے بھی زیادہ پاپ کرنے والا ہو تب بھی اس گیان کی کشتی سے ہی تو پاپوں کو پار کر جائے گا جس طرح روشن کی ہوئی آگ تمام ایندھن کو جلا کر خاک کر دیتی ہے اسی طرح اے ارجن یہ گیان روپ کی آگ بھی سب کاموں کی نیکی اور بدی کی قیود کو جلا ڈالتی ہے اے دھنجے اس آتم گیانی شخص کو کرم اپنی قیود میں نہیں پھنسا سکتے جس نے کرم یوگ کے سہارے سے کرموں کی قیود کو ترک کر دیا ہے اور جس کے سب شکوک و شبہات گیان سے دور ہو گئے ہیں اس لیے تیرے دل میں اگیان یعنی عدم عرفان سے جو شبہ پیدا ہو گیا ہے اسے تو گیان روپ کی تلوار سے کاٹ دے اور کرم یوگ کا سہارا لے کر جنگ کے لیے کھڑا ہو جا جو کرم یوگ میں لوک گیا جس کا دل پاک ہو گیا جس نے اپنے من اور اپنے حواس پر قابو پا لیا اور سب جانداروں کی آتما ہی جس کی آتما ہو گئی وہ سب کام کرنے کے باوجود کرموں کے عذاب و ثواب سے غیر متاثر رہتا ہے جو برہم کے ارپن کر کے اور کرم کے تعلق سے بالا تر ہو کر کام کرتا ہے اس کو اسی طرح پاپ نہیں لگتا جس طرح کمل کے پتے کو پانی نہیں لگتا گیتا کے فلسفے پر ایک نظر کرشن جی کی اس تعلیم کا ما حصل صاف الفاظ میں یہ ہے نمبر ون چونکہ عقیدہ تناسخ کی روح سے انسان ایک دفعہ مر کر پھر دوسرے جنم میں آ جاتا ہے اس لیے اسے قتل کر دینا کوئی بری بات نہیں ہے مرنے کے بعد وہ پھر جنم لے لے گا اور اس کی غیر فانی روح پر قتل کا کوئی اثر نہ ہوگا نمبر ٹو روح کے لیے جسم کی حیثیت وہی ہے جو جسم کے لیے کپڑوں کی ہے لہٰذا کسی کے جسم اور روح کا تعلق کاٹ دینا ایسے ہی ہے جیسے کسی کے پرانے کپڑے پھاڑ دینا اس فعل کو قتل سے اور اس کے نتیجے کو موت سے تعبیر کرنا پھر اسے گناہ اور جرم سمجھنا اور اس پر رنج کرنا محض جہالت ہے علم و عرفان کی نگاہ میں تو جو شخص کسی انسان کو بظاہر قتل کرتا ہے وہ دراصل اسے قتل نہیں کرتا بلکہ صرف اس کی روح پر سے جسم کا لبادہ اتار دیتا ہے اور یہ کوئی افسوس کی بات نہیں ہے افسوس کی بات تو اس وقت ہوتی جب قتل سے روح پر بھی موت واقع ہوتی نمبر تھری جو چیز حادث ہے اس کا فنا ہو جانا یقینی ہے پھر جب انسان کو ایک دن مرنا ہی ہے تو اسے مار ڈالنے میں کیا برائی ہے جو اٹل بات ہے وہ ہو کر رہے گی خواہ ہمارے ہاتھ سے ہو یا قدرت کے ہاتھ سے کل قدرت تو اسے مارنے والی ہے پھر آج اگر ہم نے اسے مار ڈالا تو آخر کیا مذائقہ ہے نمبر فور جس شخص کو گیان حاصل ہو اس کے لیے نیکی اور بدی کی کوئی قید باقی نہیں رہتی اس کے لیے تمام اعمال مباح ہو جاتے ہیں اعمال میں نیک و بد کا امتیاز صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو گیانی نہیں ہے بس گیان حاصل کر لو پھر کوئی بد سے بدتر فیل بھی تمہارے لیے گناہ نہیں ہے اس تعلیم کا قدرتی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان کے دل میں انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت ہی باقی نہ رہے جس کا جی چاہے اپنے دوسرے بھائی کے جسم کو پرانا کپڑا سمجھ کر پھاڑ دے اور جب باس پرس ہو تو جسم کی فنا پذیری اور روح کی دائمی زندگی کا فلسفہ پیش کر کے قتل کی ذمہ داری سے بری ہو جائے پھر جو شخص گیانی ہونے کا مدعی ہو اس کے لیے تو قتل کیا مانی کوئی جرم جرم اور کوئی گناہ گناہ ہی نہیں رہتا وہ آزادی کے ساتھ ہر قسم کے جرائم کا ارتکاب کر کے بھی بے جرم و بے قصور رہ جاتا ہے ایک طرف گیتا نے اس قدر آزادی کے ساتھ جنگ کی تلقین کی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے پورے اٹھارہ چیپٹرز میں ایک جگہ بھی اس نے یہ نہیں بتایا کہ جس خوریزی پر وہ اس طرح انسان کو اکسا رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے اور کن اغراض کے لیے وہ بنی نوع انسان کا خون بہانا یا و جسم کے تعلق کو قطع کرنا جائز سمجھتی ہے جنگ کے مسئلے میں مقصد جنگ کا سوال در حقیقت ایک بنیادی سوال ہے کیونکہ اس خطرناک کام کو اگر کوئی چیز مقدس بنا سکتی ہے تو وہ صرف مقصد کی پاکی اور طہارت ہی ہے ورنہ ناجائز مقاصد کے لیے تو خواہ کتنی ہی شرافت کے ساتھ جنگ کی جائے بہرحال وہ ناجائز ہوگی اور قانون اخلاق کی نظر میں درندگی اور بہیمیت کے سوا کچھ نہ ہوگی لیکن گیتا نے اس بنیادی سوال کو صاف نظر انداز کر دیا ہے اور اس باب میں انسان کی رہنمائی کرنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا تاہم بعض اشلوکوں کے بیان سے کسی حد تک اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مقصد جنگ کے بارے میں گیتا کا نقطہ نظر کیا ہے ایک جگہ کرشن جی فرماتے ہیں ہے ارجن یہ جنگ ایک سورگ کا دروازہ ہے جو تیرے لیے خود بخود کھل گیا ہے ایسا موقع خوش قسمت کشتریوں کو ہی کو ملا کرتا ہے لہٰذا اگر تو اپنے دھرم کی پیروی میں یہ جنگ نہ کرے گا تو اپنے دھرم اور شہرت کو برباد کر کے پاپ جمع کرے گا بلکہ سب لوگ تیری کبھی نہ ختم ہونے والی مذمت کے گیت گاتے رہیں گے یہ مذمت اور بدنامی انسان کے لیے موت سے بدتر ہے سب مہارتھی یہ سمجھیں گے کہ تو خوف زدہ ہو کر میدان جنگ سے بھاگ گیا ہے جن کی نظروں میں آج تو نہایت تعظیم کے قابل بنا ہوا ہے وہ تجھے ناقابل سمجھنے لگیں گے اسی طرح تیرے زور و طاقت کی مذمت کر کے تیرے بدخواہ اور دشمن ایسی ایسی بہت سی باتیں کہیں گے جو نہ کہی جانی چاہیے پھر اس سے بڑھ کر دکھ کی بات اور کیا ہوگی اگر تو مر گیا تو سورگ کو جائے گا اور اگر فتح یاب ہوا تو دنیا کے راج کو بھوگے گا اس لیے جنگ کرنے کا مستقل ارادہ کر کے اٹھ علاوہ بری اگر تو اپنے دھرم کی طرف بھی دیکھے تو اس وقت ہمت ہارنا تجھے مناسب نہیں ہے کیونکہ دھرم کی روح سے حق بجانب جنگ سے بڑھ کر اور کوئی بات کھشتری کے لیے بھلائی کی نہیں ہو سکتی ہاشیے میں لکھا ہے صرف یہی ایک فقرہ گیتا میں ہم کو ایسا ملا ہے جو جنگ کے ایک بہتر اخلاقی مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے مگر افسوس ہے کہ اس کی کوئی تشریح گیتا میں نہیں کی گئی کہ حق بجانب جنگ سے اس کی مراد کیا ہے اگر حق بجانب جنگ کا مطلب صرف یہی ہے کہ ایک خاندان کی دو شاخیں اگر تخت کی مدعی ہوں اور بادشاہی نظام کے دستور اور آئین کی روح سے ایک شاخ کو راج کا حق پہنچتا ہو تو اس کا برادر کشی کے لیے اٹھنا اور لڑ کر تخت حاصل کرنا حق بجانب جنگ ہے تو اس فقرے کی ساری اخلاقیت ختم ہو جاتی ہے ایسی حق بجانب لڑائیاں تو شاہی خاندانوں میں ہمیشہ ہوتی ہی رہی ہیں اور کسی معقول آدمی نے کبھی یہ گمان نہیں کیا ہے کہ تخت و تاج کے لیے اپنے ہی بھائی بندوں سے لڑنا اور ہزار ہا دوسرے انسانوں کی زندگیاں اپنی شاہانہ خود غرضیوں پر قربان کرانا کوئی پاکیزہ اخلاق ہے میرے پیش نظر منون کے دو انگریزی ترجمے ہیں ایک سر ولیم جونز کا ترجمہ جو سیونٹین نائنٹی فور میں فورٹ ولیم کالج کلکتہ سے شائع ہوا تھا دوسرا ڈاکٹر برنل کا ترجمہ ماں تشریح جسے پروفیسر ہاپکنز نے ایڈٹ کر کے ایٹین نائنٹی فور میں شائع کیا ان میں سے پہلا ترجمہ گورنمنٹ کے حکم سے ہوا تھا اور آج تک نہایت معتبر سمجھا جاتا ہے سر ولیم جونز کا خیال ہے کہ اس کی تدوین بارہ سو پچاس تا پانچ سو قبل مسیح کے درمیان ہوئی ہے پروفیسر مونیر پانچ سو قاف میم کا اندازہ لگاتا ہے پروفیسر کرک کہتا ہے کہ وہ تین سو عیسوی سے زیادہ پرانی نہیں ہے مگر ڈاکٹر برنل کی تحقیق یہ ہے کہ وہ سو سن عیسوی سے پانچ سو سن عیسوی تک کسی زمانے میں مدون ہوئی ہے اور غالباً چالوکیہ خاندان کے کسی راجہ نے اس کو اپنی سلطنت کا دستور العمل بنانے کے لیے لکھوایا تھا میں لوگوں کا خاتمہ کرنے والا اور بڑھا ہوا کال ہوں یہاں لوگوں کا ناش کرنے آیا ہوں تو اگر نہ ہو تب بھی فوجوں کی صفوں میں یہ جتنے جنگ آزما کڑے ہیں سب تباہ ہونے والے ہیں اس لیے تو اٹھ نیک نامی حاصل کر اور دشمنوں کو مغلوب کر کے وسیع سلطنت کا لطف اٹھا میں نے انہیں پہلے ہی مار دیا ہے یہ خیالات ان عام خیالات سے کچھ بھی مختلف نہیں ہیں جو جنگ کے موقع پر ہمیشہ سپاہیوں کو لڑنے کی ترغیب دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں نہ یہ مقاصد جنگ ان مقاصد سے کچھ بلند ہیں جن کے لیے اہل دنیا اپنے ابنائے نو کا خون بہایا کرتے ہیں وہی مال و ذر کی خواہش وہی شہرت اور ناموری کا شوق وہی حکومت اور سلطنت کی طلب وہی شکست کی ذلت اور بدنامی کا خوف یہاں بھی جنگ کی تحریک کر رہا ہے جو عام دنیا پرست لوگوں میں جنگ کا جوش اور قتل و غارت گری کی خواہش پیدا کرتا ہے اس میں کوئی بلند پایا تعلیم نہیں ہے کوئی اعلیٰ اخلاقی ہدایت نہیں ہے کوئی بہتر نصب العین نہیں ہے حیوانی خواہشات اور جذبات سے بلند تر کسی جذبہ و خواہش کی طرف انسان کی رہنمائی نہیں کی گئی ہے منوں کے احکام جنگ منوں کی دھرم شاستر ہندوؤں کے مذہبی قوانین کا بہترین مجموعہ ہے اور تقریباً چودہ سو برس سے اس کے احکام ہندو قوموں اور سلطنتوں میں معمول بہ ہیں اس کے مصنف کی شخصیت بڑی حد تک تاریکی میں ہے اس کی تصنیف کا زمانہ بھی متعین نہیں ہے مگر یہ حقیقت مسلم ہے کہ وہ آریہ قوم کے اس عہد کی تصنیف ہے جب اس کا نظام تمدن زیادہ ترقی کر چکا تھا اور سلطنتوں کے معاملات کی تنظیم کے لیے باقاعدہ مرتب کیے ہوئے دستور عمل کی ضرورت پیدا ہو گئی تھی اس مقصد کے لیے منو کے علاوہ اور بھی بہت سی شاستریں اور سمرتیاں لکھی گئی ہیں مگر ان سب پر منو کو ترجیح حاصل ہے کیونکہ دوسری کتابیں یا تو منو کی خوشاچی چی ہیں یا اس سے نقیز واقع ہونے کی صورت میں ہندو علماء نے ان کو رد کر دیا ہے مذہبی کتابوں میں عام طور پر یہ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ جو کچھ منو کہتا ہے وہی صحیح ہے اور جو سمرتی منو کے خلاف ہے وہ معتبر نہیں ہے بس ہندو مذہب کے قوانین معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے چونکہ یہ مجموعہ ایک ایسے زمانے میں مرتب ہوا ہے کہ جب کہ ہندوستان میں آریہ قوم کی باقاعدہ سلطنتیں قائم ہو چکی تھیں اور تہذیب و تمدن کی ترقی نے اس کو اپنے معاملات کے احیاء میں ایک مخصوص ضابطے کی پابندی کرنا سکھا دیا ہے اس لیے ہم اس کو اس میں جنگ کے تمام ضروری پہلوؤں کے متعلق احکام و قوانین ملتے ہیں جنگ کا مقصد سب سے پہلا سوال مقصد جنگ کا ہے منو نے اس پر کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ بحث نہیں کی ہے تاہم حسب ذیل تصریحات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ کن مقاصد کے لیے جنگ کو جائز رکھتا ہے روئے زمین کے جو حکمران ایک دوسرے کو نیچا دکھانے یا قتل کرنے کی خواہش سے اپنی تمام قوت کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور کبھی منہ نہیں موڑتے وہ مرنے کے بعد سیدھے بہشت کی طرف جاتے ہیں جس راجہ کی فوجیں ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتی ہیں اس سے تمام دنیا خوفزدہ اور مرعوب رہتی ہے بس ایسے راجہ کو اپنی مستعد فوج کے ساتھ تمام مخلوقات کو اپنا تابع فرمان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اس طرح فتح کی تیاری کرنے کے بعد اپنے تمام مخالفین کو یا تو صلح اور رضا کے ساتھ اپنا تابع فرمان بنانا چاہیے یا اگر وہ بخوشی اطاعت قبول نہ کریں تو دوسرے ذرائع اختیار کرنے چاہیے یعنی رشوت جوڑ جوڑ اور جنگی طاقت کامیابی کے ان چاروں ذرائع میں سے اقل مند لوگ سلطنت کی توسیع کے لیے صلح اور رضا اور جنگی طاقت کو زیادہ پسند کرتے ہیں اس طرح جب راجہ دھرم کے مقرر کیے ہوئے تمام فرائض ادا کر لے تو اس کو ان علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ابھی تک اس کے قبضے میں نہ آئے ہوں اور اپنے مقبوضہ ممالک کی خوب حفاظت کرنی چاہیے دھرم کے مطابق عمل کرنے والے راجہ کا خاص فرض یہ ہے کہ وہ ممالک فتح کرے اور جنگ سے کبھی نہ ٹلے ان اشلوکوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقصد کے سوال میں منو کی پرواز فکر بھی کرشن جی سے کچھ زیادہ اونچی نہیں ہے سلطنت کی توسیع ممالک کی فتح و تسخیر اور ہمسایہ قوموں اور حریف طاقتوں کو نیچا دکھانے کی جہاں خواہش سے بلند تر کسی اخلاقی نصب العین تک اس کی بھی رسائی نہیں ہوئی عام دنیا داروں کی طرح وہ بھی حکومت اور بادشاہی کو طاقتوروں کا منتہائے مقصود سمجھتا ہے اور انہیں ترغیب دیتا ہے کہ وہ اپنی قوت کو ہر وقت اسی ملک گیری کے کام میں صرف کرتے رہیں فرما روائی کے استحقاق اور قوت کے مصرف کا یہ تصور ہرگز کسی اخلاقی بلند نظری اور پاکیزہ خیالی کا نتیجہ نہیں ہو سکتا اخلاق کی نظر میں بادشاہوں کی حرص جہانگیری سے انسان کا خون قوموں کی آزادی اور ملکوں کا امن و سکون زیادہ قیمت رکھتا ہے کسی کی حرص و حوث کا پورا کرنا کبھی اخلاق کا مقتضا نہیں ہو سکتا اخلاق تو بنی نوع انسان کی مجموعی صلاح اور فلاح کا خواہش مند ہے اور جنگ جیسے مہلک عمل کی اجازت صرف اسی صورت میں دے سکتا ہے جبکہ انسان کی مادی روحانی اور اخلاقی زندگی کو حریص طاقتوں کے ہاتھوں تباہ ہونے سے بچانے کے لیے اس کے سوا کوئی دوسری صورت باقی نہ رہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس نظریے تک منو کیا کسی ہندو فلسفی اور مقنن کی رسائی بھی نہیں ہوئی اور جنہوں نے کچھ اونچے اڑنے کی کوشش کی وہ حد اعتدال سے گزر کر اہنسہ کی سرحد پر پہنچ گئے جو انسان کی مجموعی صلاح اور فلاح کے لیے خوریزی کی کھلی اجازت سے کچھ کم نقصان رساں نہیں ہے بلکہ عملاً دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے یعنی قوموں اور ملکوں کی تباہی اور شریر اور فاسد لوگوں کا غلبہ اور تسلط جنگ کی اخلاقی حدود منو نے جنگ کے عملی پہلو میں بہت کچھ ترقی کی ہے اور اعمال جنگ کو ایک ضابطے کے تحت لانے کے لیے ایسی حدود مقرر کی ہیں جو کسی حد تک اسلام کی مقرر کردہ حدود سے ملتی جلتی ہیں ذیل میں ہم اس کے احکام لفظ بلفظ نقل کرتے ہیں کوئی شخص جو جنگ میں شامل ہو اپنے دشمن کو چھپے ہوئے ہتھیار سے یا زہر میں بجھے ہوئے یا کانٹے دار تیر سے یا آگ میں گرم کیے ہوئے برچے سے قتل نہ کرے نہ گاڑی یا گھوڑے پر سوار ہونے والا پیدل کو قتل کرے نہ زنانے کو نہ اس کو جو ہاتھ جوڑ کر جان کی امان مانگے نہ اس کو جس کے بال کھل گئے ہوں نہ اس کو جو بیٹھا ہوا ہو اور نہ اس کو جو کہے کہ میں تیرا قیدی ہوں نہ اس کو جو سوتا ہو نہ اس کو جس کے پاس زیرہ نہ ہو نہ اس کو جو ننگا ہو نہ اس کو جو نہتہ ہو نہ اس کو جو محض تماشائی ہو شریک جنگ نہ ہو نہ اس کو جو کسی دوسرے سے گتھا ہوا ہو شریف آدمی کے فرض کو یاد رکھتے ہوئے وہ ایسے شخص کو قتل نہ کرے جس کا ہتھیار ٹوٹ گیا ہو یا جو غمزدہ ہو یا سخت مجروح ہو یا دہشت زدہ ہو یا جو پیٹھ پھیر دے گاڑی گھوڑا ہاتھی چھتری لباس سوائے ان جواہر کے جو اس میں ٹکے ہوئے ہوں غلہ مویشی عورتیں اور ہر قسم کی رقیق اور جامد چیزیں سوائے چاندی سونے کے اس شخص کی جائز ملک ہیں جو لڑائی میں ان کو جیتے ان چیزوں میں سے جو قیمتی اشیاء ہوں ان کے ایک حصے کو وہ شخص جس نے انہیں لوٹا ہو راجہ کے سامنے پیش کرے اور جو چیزیں فردن فردن نہ لوٹی گئی ہوں انہیں راجہ کو تمام فوج میں تقسیم کر دینا چاہیے جب وہ دشمن کا محاصرہ کرے تو خیمہ زن ہونے کے بعد وہ دشمن کے مالک کو تاراج کر دے مخالف راجہ کے سامان رسد چارہ اور غلہ وغیرہ پانی اور ایندھن کو غارت کرتے رہنا چاہیے اسے تالاب کنویں اور خندقیں سب کو برباد کر دینا چاہیے وہ دن اور رات دشمن کو خوفزدہ اور پریشان کرتا رہے ملک کو فتح کرنے کے بعد وہ دیوتاؤں کی عبادت کرے اور نیکوکار برہمنوں کی بھی وہ لوگوں میں داد و دہش کرے اور ظلم و زیادتی سے بے خوفی کی عام منادی کر دے مگر ان لوگوں کے طرز عمل اور ارادوں کا حال اچھی طرح معلوم کرنے کے بعد وہ اس ملک میں خود وہیں کے شاہی خاندان میں سے کسی فرد کو حکمراں بنا دے اور اس کو باقاعدہ ہدایات دے حاشیے میں لکھا ہے منو کے شارے کلوکا نے دیوتاؤں سے مراد مفتو ملک کے دیوتا لیے ہیں لیکن ساتھ ہی لفظ برہمن اس عمر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ حکم غیر آریہ قوموں کے دیوتاؤں سے متعلق نہیں ہے اور یہ امید بھی نہیں کی جا سکتی کہ منو نے آریوں کو غیر آریہ قوموں کے دیوتاؤں اور معبودوں کی پرستش کا حکم دیا ہوگا یہ حکم بھی صرف آریہ قوموں کی اور صحیح تر یہ ہے کہ ہندو آریہ قوموں کی باہمی جنگ سے متعلق ہے کیونکہ اشلوک نمبر دو سو دو کوئی مستقل اشلوک نہیں ہے اس خیال کی تائید دوسرے ذرائع سے بھی ہوتی ہے پروفیسر ہاپکنز لکھتا ہے یہ معلوم کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ منو اور وشنو دونوں کہتے ہیں کہ جب ایک راجہ کسی بیرونی دشمن کو مغلوب کر لے تو وہ خود اس ملک کے نہ کہ اپنے ملک کے ایک شہزادے کو وہاں کا راجہ بنا دے اسے اپنے دشمن کے شاہی خاندان کو برباد نہ کرنا چاہیے مگر یہ اس صورت میں جائز ہے جب کہ وہ شاہی خاندان نیچ ذات کا ہو تاریخ ہند قدیم کا ایک اور ماہر پروفیسر ہیول جو ہندو تہذیب کا بڑا دل دادا ہے اپنی تاریخ میں لکھتا ہے مختلف آریہ قبائل کے درمیان لڑائیاں اور آریوں سے غیر آریہ وحوش داس اور دسیوں کی جنگیں اکثر ہوتی رہتی تھیں مگر چونکہ مقدم و ذکر صورت میں یعنی آریوں کی باہمی لڑائیوں میں یہ ایک مقرر قاعدہ تھا کہ جنگ محض توسیع مملکت کے غرض سے نہ ہونی چاہیے اور یہ کہ ایک مغلوب آریہ راجہ کو معذول نہ کیا جائے بلکہ غالب اسے اپنا باج گزار بنا لے اس لیے قبائلی تنازعوں نے آریوں کے اجتماعی نظام کو درہم برہم نہ ہونے دیا مگر ان لوگوں کے طرز عمل اور ارادوں کا حال اچھی طرح معلوم کرنے کے بعد وہ اس ملک میں خود وہیں کے شاہی خاندان میں سے کسی فرد کو حکمراں بنا دے اور اس کو باقاعدہ ہدایات دے اور وہ ان کے قوانین کو جس طرح وہ ان کے ہاں بیان کیے گئے ہوں مستند قرار دے اور نئے راجہ اور دوسرے عمرہ کو زور و جواہر کے عطایہ سے ممنون احسان بنائے ان احکام میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہیں مارکہ کارزار میں ملحوظ رکھنا قتل ناممکن ہے مثلا یہ کہ سوار پیدل کو قتل نہ کرے دشمن کے بال کھل جائیں تو اس پر حملہ نہ کیا جائے دشمن کے پاس زیرہ نہ ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے ننگے یا نہتے یا غمزدہ یا دہشت زدہ کو قتل نہ کیا جائے دشمن کسی دوسرے شخص سے لڑنے میں مشغول ہو تو اس پر وار نہ کیا جائے اس قسم کے احکام میں اصلاح کے جذبے پر نمائشی اخلاق غالب آ گیا ہے اور اس لیے ضروریات جنگ اور اخلاقی حدود کا توازن برقرار نہیں رہا ظاہر ہے کہ جب میدان جنگ میں گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے تو سپاہی ان باتوں کا لحاظ نہیں کر سکتا اور لحاظ کرے تو لڑ نہیں سکتا دوسری طرف بعض احکام میں منو نے ضروریات جنگ پر اخلاقی ذمہ داری کے احساس کو قربان بھی کر دیا ہے مثلا یہ حکم کے دشمن کے تمام وسائل کو برباد کر کے سارے ملک کو بھوکا مار دیا جائے کسی طرح شریف تر اخلاقی حیثیت کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا تاہم مجموعی حیثیت سے منو کے یہ احکام بہت مہذب ہیں اور ایسے تربیت یافتہ اخلاقی شعور کا پتہ دیتے ہیں جو عداوت اور جنگ کی حالت میں بھی لڑنے والوں کے انسانی فرائض کا احساس رکھتا ہے اور اس بلند اخلاقی تخیل تک پہنچ چکا ہے کہ انسان پر انسانی حیثیت سے اس کے دشمن کے بھی کچھ حقوق ہیں جنہیں بہرحال اسے ملحوظ رکھنا چاہیے اس معاملے میں اصولاً منو کے احکام اسلام سے قریب تر ہیں اگرچہ اتنے معتدل اور ترقی یافتہ نہیں ہیں مفتو قوموں کے ساتھ برتاؤ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ منو کا قانون اس عہد میں مدون ہوا تھا جب غیر آریہ اقوام کی سیاسی قوت فنا ہو چکی تھی اور ہندوستان میں ان کی ایک بھی حکومت باقی نہ رہی تھی جس سے آریوں کی جنگ ہوتی اس لیے منو کی دھرم شاستر میں ایسے قوانین کی تلاش فضول ہے جو آریہ اور غیر آریہ اقوام کی جنگ کے لیے مقرر کیے گئے ہوں اس زمانے میں وہ تمام غیر آریہ قومیں جو ویدوں میں داس دسیوں راکشس اور اسر وغیرہ ناموں سے یاد کی گئی ہیں یا تو آبادیوں کو چھوڑ کر پہاڑوں میں پناہ گزین ہو چکی تھیں یا مغلوب اور مفتو ہو کر ملک کی آبادی کا جز بن چکی تھیں اور مجموعی طور پر ان کا نام شدر رکھ دیا گیا تھا بس منو سے ہم کو جو کچھ معلوم ہو سکتا ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہندو قانون ہندوؤں کی باہمی جنگ میں پاتے ہندو کو مفتو ہندو کے ساتھ کیا سلوک کرنے کی ہدایت کرتا ہے اس کے احکام میں جنگ ہم کو یہ نہیں بتاتے کہ مفتو غیر آریہ قوم کے ساتھ فاتح آریہ کو کیا سلوک کرنا چاہیے اس چیز کے معلوم کرنے کے لیے ہمیں شودروں کے متعلق منو کے احکام پر نظر ڈالنی چاہیے نمبر ون منو شودروں کو فطرتن ذلیل قرار دیتا ہے وہ عام مال کی بنا پر نہیں بلکہ پیدائش کی بنا پر ان کو سب سے ادنا مخلوق سمجھتا ہے کوٹ ہے برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو ہاتھ سے کشتری کو ران سے ویش کو اور پاؤں سے شودر کو پیدا کیا یہی مضمون رگ وید اور بھگوت پران میں بھی آیا ہے برہمن کے نام کا پہلا حصہ تقدس کو ظاہر کرنے والا ہو کشتری کا طاقت کو ویش کا دولت کو اور شدر کا ذلت کو برہمن کے نام کا دوسرا حصہ خوشحالی کو ظاہر کرے کشتری کا لفظ تحفظ کو ویش کا دولت کو اور شودر کا غلامی اور خدمت گاری کو دویج ذاتیں صرف تین ہیں برہمن کشتری اور ویش چوتھی شودر کی ذات کا صرف ایک جنم ہے ہاتھی گھوڑے شودر قابل نفرت ملیچ لوگ شیر تیندوے اور سور تناسخ کے وہ ادنا مدارج ہیں جو تاریکی سے حاصل ہوتے ہیں منو شودروں کو بالذات نجس اور ناپاک اور کمینہ سمجھتا ہے اور معاشرت میں دویج یعنی شریف آریہ قوموں کو ان سے کامل پرہیز کا حکم دیتا ہے شودر کی لڑکی کو اپنے پلنگ پر بٹھانے سے برہمن نرخ میں جاتا ہے وہ کسی برادری سے خارج کیے ہوئے شخص یا چنڈال کے ساتھ ایک درخت کے سائے میں بھی نہ ٹھہرے حاشیے میں لکھا ہے جو شخص برہمن عورت کے بطن اور شودر مرد کے نطفے سے پیدا ہو وہ چنڈال ہے جو کوئی شودر کو دھرم کی تعلیم دے گا اور جو اسے مذہبی مراسم ادا کرنا سکھائے گا وہ اس شودر کے ساتھ ہی اسم ورت نامی جہنم میں جائے گا وہ شودر کے سامنے وید نہ پڑھے وہ شودر کا کھانا نہ کھائے حاشیے میں لکھا ہے اگر کوئی شودر بال ارادہ وید کے الفاظ سن لے تو اس کے کان میں پگھلی ہوئی رانگ یا لاکھ ڈال دی جائے اگر وید کی عبارت پڑھے تو اس کی زبان کاٹ لی جائے اور اگر وہ اس کو یاد کرے تو اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں جو کھانا شودر کا تیار کیا ہوا ہو خواہ اس کا ہاتھ اسے لگا ہو یا نہ لگا ہو بہرحال وہ شودر کا کھانا نہ کھائے شودر کا کھانا روحانی نور کو زائل کرتا ہے اگر برہمن بھولے سے شودر کا کھانا کھا لے تو تین دن تک روزہ رکھے اور اگر جان بوجھ کر کھا لے تو اس کا وہی کفارہ ادا کرنا چاہیے جو حیض پخانا یا پیشاب پینے اور کھانے والے کے لیے مقرر ہے جس شخص نے چنڈال کو چھو لیا ہو وہ صرف نہانے ہی سے پاک ہو سکتا ہے شودر کا جنازہ شہر کے جنوبی حصے سے جائے اور دویجوں کے جنازے مغربی شمالی اور مشرقی سمتوں سے اگر کسی برہمن کی اپنی ذات کا آدمی موجود نہ ہو تو اس کی میت کو شودر کے ہاتھ سے نہ اٹھوانا چاہیے کیونکہ جو مراسم تجہیز ایک شودر کا ہاتھ لگنے سے آلودہ ہو جائیں وہ بہشت کی طرف نہیں جا سکتے شودر مد سے ویش یا کشتری یا برہمن عورت کے ہاں جو آلات پیدا ہو وہ مخلوط نسل کی ہوگی ان کے نام علل ترتیب ایوگو کشتر اور چنڈال ہیں اور یہ سب سے ادنا مخلوق ہیں چنڈال اور سوپاس لوگوں کی سکونت بستی کے باہر ہونی چاہیے انہیں ثابت برتن استعمال نہ کرنے چاہیے ان کی جائیداد صرف کتے اور گدے ہوں ان کو مردوں کے کپڑے پہنائے جائیں ان کے کھانے کے برتن ٹوٹے ہوئے ہوں ان کے زیور لوہے کے ہوں وہ ہمیشہ خانہ بدوش پھرتے رہیں جو شخص اپنے دینی اور دنیاوی فرائض کا پابند ہو وہ ان سے کوئی ضبط نہ رکھیں ان کے تمام تعلقات آپس ہی میں ہوں اور برابر والوں ہی میں وہ شادی بیاہ کریں حاشیے میں لکھا ہے اس کا کھانا جائز نہیں ہے اگر کوئی برہمن ایسی صورت میں مرے کہ اس کے پیٹ میں شودر کا کھانا موجود ہو تو آئندہ جنم میں وہ بستی کا سور پیدا ہوگا اگر کسی برہمن کو کھانا کھاتے میں کوئی شودر ہاتھ لگا دے تو وہ کھانا چھوڑ دے ان کو کھانا ٹھیکروں میں دیا جائے مگر دینے والا اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھ میں نہ دے راتوں کو وہ بستیوں میں نہ پھریں دن کو کام کاج کے لیے آئیں تو راجہ کے مقرر کیے ہوئے مخصوص نشانات ان کے بدن پر لگے ہوئے ہوں وہ لاوارث مردوں کو لے جانے کا کام کریں جن لوگوں کو قانوناً سزائے موت دی گئی ہو انہیں چنڈال قتل کریں اور وہی مقتول کے کپڑے بچھونا اور زیور لے لیں برہمن شودر سے کبھی دان نہ لے اگر وہ اس سے دان لے کر قربانی کرے گا تو آئندہ جون میں چنڈال پیدا ہوگا اگر کوئی برہمن شودر کا جھوٹا پانی پی لے تو اسے تین دن رات تک کوش گھاس کے ابلے ہوئے پانی کے سوا کچھ نہ پینا چاہیے اگر کوئی برہمن شودر کا جھوٹا کھانا کھا لے تو وہ سات دن تک آشے جو کے سوا کچھ نہ کھائے پیئے نمبر تین منو شودروں کو دویجوں کی غلامی پر مجبور کرتا ہے اس کے نزدیک شودر کا پیدائشی اور فطری وظیفہ یہی ہے کہ وہ دویجوں کی خدمت کرے قادر مطلق نے شودر کے لیے صرف ایک فرض رکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ بے چون و چرا ان تینوں برہمن کشتری اور ویش کی خدمت کرتا رہے برہمن کی خدمت میں لگا رہنا شودر کا سب سے بہتر کام ہے اس کے سوا جو کام وہ کرے گا وہ اسے کچھ فائدہ نہ دے گا راجہ شودر ذات کے ہر آدمی کو دویجوں کی خدمت کا حکم دے شودر ذات کا ہر آدمی خواہ خریدا ہو یا نہ خریدا اسے برہمن اپنی خدمت پر مجبور کر سکتا ہے کیونکہ اس کو واجب الوجود نے برہمن کی غلامی ہی کے لیے پیدا کیا ہے شودر کو اگر اس کا آقا آزاد کر دے تب بھی وہ آزاد نہیں ہو سکتا کیونکہ جو حالت اس کی فطرت میں ودیت کی گئی ہے اس سے کون اس کو نکال سکتا ہے نمبر فور منو شودر کو اس کی اپنی کمائی ہوئی دولت اور جائیداد پر بھی حقوق ملکیت دینے سے انکار کرتا ہے ایک برہمن بلا تعمل اپنے شودر غلام کا مال لے سکتا ہے کیونکہ کوئی مال بھی شودر کی ذاتی ملک نہیں ہے وہ ایک ایسی ہستی ہے جس کی جائیداد اس کا آقا لے سکتا ہے شودر اگر مال و دولت حاصل کرنے کی قوت رکھتا ہو تب بھی اسے حاصل نہ کرنا چاہیے کیونکہ جو غلام دولت جمع کر لیتا ہے وہ برہمن کو اذیت دیتا ہے نمبر فائیو قانون وراثت میں بھی منو نے دویجوں اور شودروں کے درمیان امتیاز رکھا ہے بعض حالات میں وہ شودر کو حق میراث سے بالکل محروم کرتا ہے اور بعض حالات میں دویجوں سے کمتر درجہ دیتا ہے اگر برہمن کی چار بیویاں چاروں ذاتوں کی ہوں اور چاروں سے اس کے ہاں بیٹے پیدا ہوں تو ان کے درمیان تقسیم اس طرح ہوگی کاشتکار ملازم سانڈ سواری کے گھوڑے گاڑیاں زیورات اور مکان برہمنی کے لڑکے کو ملیں گے اور ان چیزوں کو الگ کرنے کے بعد جو املاک بچیں گی ان میں بھی اس کی اعلیٰ ذات کے لحاظ سے اس کا حصہ خاص طور پر زیادہ ہوگا برہمن لڑکا باقی ماندہ ترکے میں سے تین سہام اور کشتری عورت کا دو سہام ویش عورت کا لڑکا ڈیڑھ سہام اور شودر عورت کا لڑکا ایک سہام یا پھر ایک عالم قانون دان آدمی مجموعی طور پر تمام جائیداد کو دس حصوں میں تقسیم کر کے اس طرح بانٹے برہمنی کے لڑکے کو چار حصے چھترانی کے لڑکے کو تین حصے ویشنی کے لڑکے کو دو حصے اور شودرانی کے لڑکے کو ایک حصہ اس برہمن کے ہاں خواہ پہلی تین ذاتوں کی بیویوں سے بیٹے ہوں یا نہ ہوں باہر صورت شودرانی کے لڑکے کو ایک بٹا دس سے زیادہ نہ ملے گا شودر عورت کے پیٹ سے برہمن کشتری یا ویش مرد کا لڑکا باپ کے ترکے میں سے کوئی حصہ نہ پا سکے گا اس کا باپ جو کچھ اسے دے وہی اس کی ملک ہے دویج ذات کے مردوں کی جو اولاد خود اپنی ذات کی عورت سے پیدا ہوئی ہو وہ باہم ترکے کی مساویانہ تقسیم کرے نمبر چھ فوجداری قوانین میں منو نے شودروں کے ساتھ انتہائی سختی برتی ہے وہ ان کی جان اور عزت کو قانون کی پناہ دینے میں حد درجہ بغل سے کام لیتا ہے اور اس کے مقابلے میں دویجوں کے حقوق کی تعین اور تحفظ میں اتنی فیاضی برتتا ہے کہ شودروں کی آئینی حیثیت بالکل صفر کے برابر رہ جاتی ہے ایک شودر اگر دویج کی شان میں گستاخی کرے تو اس کی زبان کاٹ دی جائے کیونکہ وہ برہما کے حصہ اسفل سے پیدا ہوا ہے اگر وہ ان کا نام اور ان کی ذات کا نام لے کر توہین کرے تو دس انگل لمبی لوہے کی سلاخ آگ میں سرخ کر کے اس کے حلق میں اتار دی جائے حاشیے میں لکھا ہے اس اشلوک کا مضمون اوپر کے اشلوک سے سراہتاً متناقض ہے اس تناقض کو منو کے شارحین کلوکا اور مدھا تیتھی نے بھی محسوس کیا ہے اور اس کی تعویل وہ یہ کرتے ہیں کہ شودرانی کے لڑکے کو حصہ ملنے کا انحصار اس کے اعمال پر ہے اگر وہ نیکوکار ہو اور اس کی ماں باقاعدہ باپ کے نکاح میں آئی ہو تو اسے حصہ مل سکتا ہے اگر وہ غرور کی راہ سے برہمن کو اس کے فرائض کے متعلق ہدایات دے تو راجہ اس کے منہ اور کان میں جلتا ہوا تیل ڈالنے کا حکم دے جو ادنا ترین ذات کا آدمی شدر اعلیٰ ذات کے آدمی برہمن کے برابر بے ادبی سے ایک ہی جگہ بیٹھ جائے اس کے پچھلے حصے پر نشان لگا کر راجہ یا تو اس کو ملک بدر کر دے یا اس کے سرین کٹوا دے اگر وہ برہمن پر غرور سے تھوک دے تو راجہ اس کے دونوں ہونٹ کٹوا دے اگر وہ اس پر پیشاب کرے تو اس کی شرمگاہ کو قطع کرا دے اگر وہ برہمن کی طرف گوز صادر کرے تو اس کی جائے مخصوص کٹوا ڈالے اگر وہ برہمن کے سر کے بال یا اس کے پاؤں یا اس کی داڑھی یا اس کا گلا یا اس کے بیزے پکڑے تو راجہ بلا تعمل اس کے ہاتھ کٹوا ڈالے اگر ایک چودر کسی دویج عورت سے زنا کرے تو اس عورت کے غیر شادی شدہ ہونے کی صورت میں اس کا وہ عزو کاٹا جائے گا جس سے اس نے ارتکاب جرم کیا ہے اور اس کی تمام جائیداد ضبط کی جائے گی اور اگر وہ عورت شادی شدہ ہو تو وہ اپنی ہر چیز حتیٰ کہ جان سے بھی محروم کر دیا جائے گا برہمن عورت سے زنا کرنے کا جرم اگر ویش سے سردرد ہو تو اسے ایک سال قید اور کل جائیداد کی ضبطی کی سزا دی جائے گی اگر کھشتری یہ فیل کرے تو اس پر ایک ہزار پن جرمانہ کیا جائے گا یا گدھے کے پیشاب سے اس کی داڑھی موچ مونڈی جائے گی اور اگر وہ برہمن عورت غیر شادی شدہ ہو تو ویش کو پانچ سو اور کھشتری کو ایک ہزار پن جرمانہ دینا ہوگا اگر ایک برہمن مرد کسی شادی شدہ عورت سے ذنا بالجبر کرے تو اس پر ہزار پن جرمانہ کیا جائے گا اور اگر اس کی مرضی سے کرے تو صرف پانچ سو پن راجہ کسی برہمن کو ہرگز نہ قتل کرے خواہ وہ کیسی ہی شدید معصیت کا مرتکب ہوا ہو وہ برہمن مجرم کو اس کی ذات اور جائیداد سے ادنا تعرض کیے بغیر صرف جلا وطن کر سکتا ہے روئے زمین پر برہمن کے قتل سے زیادہ عظیم گناہ اور کوئی نہیں ہے اس لیے بادشاہ اپنے دل میں اس حرکت کا خیال بھی نہ لائے حاشیے میں لکھا ہے سمبھت دھرم شاستر سے معلوم ہوتا ہے کہ قتل چوری اور ڈاکے کے شدید جرائم کی پاداش میں برہمن کو صرف اتنی سزا دی جا سکتی ہے کہ اسے اندھا کر دیا جائے لیکن اگر شودر انہی جرائم کا اتقاب کرے تو اس کے لیے موت کی سزا ہے نیچ ذات کا آدمی اگر ارادتاً برہمن کو دکھ پہنچائے تو راجہ اس کو مختلف قسم کی عبرت ناک جسمانی سزائیں دے ایک کشتری کو قتل کرنے کا کفارہ اس سے چوتھائی ہے جو برہمن کو قتل کرنے والے کے لیے مقرر ہے ویش کو قتل کرنے کا کفارہ اس کا آٹھواں حصہ ہے اور شودر اگر نیکوکار ہو تو اس کو قتل کرنے کا کفارہ اس سے سولہواں حصہ اگر برہمن کسی کشتری کو بلا ارادہ قتل کرے تو وہ اپنے آپ کو گناہ سے پاک کرنے کے لیے ایک سانڈ اور ایک ہزار گائیں دان دے یا تین سال تک نفس کش ریاضتیں کرے اور اگر وہ بلا ارادہ کسی نیکوکار ویش کو قتل کرے تو ایک سال نفس کش ریاضت کرے یا سو گائیں اور ایک سانڈ دان دے اور اگر شودر کو بلا ارادہ قتل کر دے تو یہی ریاضت چھ مہینے تک کرے یا دس سفید گائیں اور ایک سانڈ برہمنوں کو دان دے اگر برہمن کسی بلی یا نیولے یا چہے یا مینڈک یا کتے یا چھپکلی یا الو یا کوے کو مار ڈالے تو اس کا وہی کفارہ ہے جو شدر کو مارنے پر مقرر کیا گیا ہے یہ احکام اپنی تفسیر اور تشریح اپنے آپ کر رہے ہیں ہندو قانون مفتو قوموں کو جس ذلت کی نظر سے دیکھتا ہے اور سوسائٹی میں ان کو جو ادنا درجہ دیتا ہے اس کی کیفیت ان احکام سے صاف ظاہر ہو جاتی ہے اس کے مقابلے میں اگر اسلام کے ماتحت غیر مسلم ضمیوں کے حقوق کو دیکھا جائے تو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا نسلی امتیاز موجودہ زمانے کے بعد ہندو اہل قلم نے عہد جدید کے افکار سے متاثر ہو کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہندو مذہب میں ذاتوں کی تقسیم پیدائش اور نسل پر نہیں بلکہ گن اور کرم پر ہے اگر واقعہ یہی ہوتا تو ہم کو اس سے بڑی خوشی ہوتی مگر افسوس ہے کہ ہندو قانون کی اصل کتابیں اپنے الفاظ اور اسپرٹ دونوں میں اس دعوے کی تصدیق نہیں کرتی ان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندو مذہب اعمال اور خسائل کی بنا پر فرق مراتب کے تخیل سے قطن نا آشنا ہے اس میں ذاتوں کی تقسیم کرم پر نہیں بلکہ ورن پر مبنی ہے ابتدائی زمانے میں جن لوگوں کو داس اور دسیوں کے خطاب دیے گئے تھے اور بعد میں جنہیں شودر قرار دیا گیا تھا ان کی یہ تزلیل اس بنا پر نہ تھی کہ وہ بد اعمال تھے بلکہ اس بنا پر تھی کہ وہ غیر آریہ نسل سے پیدا ہوئے تھے اوپر قانون وراثت قانون تعزیرات اور قوانین معاشرت کے جو احکام نقل کیے گئے ہیں ان پر ایک سرسری نظر ڈال لینے سے ہی یہ حقیقت روشن ہو جائے گی ان میں آپ دیکھیں گے کہ نیکوکار شدر کو بھی وہ حقوق نہیں دیے گئے ہیں جو بدکار اور شدید جرائم کا اتقاب کرنے والے برہمن کو حاصل ہیں برہمن کا لڑکا اگر شدرانی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو تو نیکوکار ہونے کے باوجود اس کو خود اپنے اس بھائی کے برابر حقوق نہیں دیے جاتے جو باپ کی برہمن بیوی سے پیدا ہوا ہے شدر مرد کی اولاد اگر برہمن عورت کے پیٹ سے پیدا ہو تو محض یہ پیدائش ہی اس کو چنڈال بنا دے گی اور اس کو وہ ذلیل زندگی بسر کرنی ہوگی جو منو نے چنڈالوں کے لیے مخصوص کر دی ہے یہ کس لیے کیا یہ کرم کا پھل ہے کیا شودر کے ہاں پیدا ہونا بھی کوئی بد عملی اور برہمن کے ہاں پیدا ہونا کوئی نیکوکاری ہے اگر ایسا نہیں ہے تو ہم سوائے اس کے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیکی اور بدی کا نہیں نسل اور قومیت کا امتیاز ہے ہندو مذہب نے شرافت اور ذلت کو انسان کے ذاتی اعمال اور خصائص سے نہیں بلکہ نطفہ اور بطن سے مخصوص رکھا ہے اس باب میں خود منو نے بھی کافی تصریح سے کام لیا ہے وہ کہتا ہے جو شخص شریف مرد اور کمینہ عورت سے پیدا ہو وہ اپنے اچھے اعمال سے شریف ہو سکتا ہے مگر جو کمینہ مرد سے شریف عورت کے ہاں پیدا ہو وہ کمینہ ہی رہے گا جس طرح اچھا درخت صرف اچھے بیج اور اچھی زمین ہی سے پیدا ہوتا ہے اسی طرح جو شخص شریف مرد اور شریف عورت سے پیدا ہو وہی پورے دویج کا درجہ حاصل کر سکتا ہے خود برہما نے دویجوں کے کرم کرنے والے شودر اور شودروں کے کرم کرنے والے دویج کا موازنہ کر کے فیصلہ کیا کہ دونوں نہ مساوی ہیں اور نہ غیر مساوی یعنی نہ وہ رتبے میں مساوی ہیں نہ برے اعمال میں غیر مساوی حاشیے میں لکھا ہے اگرچہ حقوق کے لحاظ سے پھر بھی شریف النسل لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا رتبے میں مساوی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی طور پر دویج اور شودر کا درجہ سوسائٹی میں وہی رہے گا جو ان کے لیے مقرر ہے البتہ شودر کا اچھا عمل بجائے خود دویج کے برے عمل سے ضرور افضل ہوگا یعنی عمل پر عمل کو فضیلت ہوگی مگر عامل کو عامل پر فضیلت نہ ہوگی ان تصریحات کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ ہندو مذہب میں انسانی برادریوں کی تقسیم نسل پر نہیں بلکہ عمل پر مبنی ہے نئے زمانے کے ہندو محققین نے یہ ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ شدر دراصل غیر آریہ دیسی باشندے نہیں تھے بلکہ خود آریہ نسل کے ادنا طبقات سے تعلق رکھتے تھے لیکن افسوس ہے کہ علمی تحقیق کی روشنی میں یہ دعویٰ بھی قابل قبول نہیں ہے اس میں شک نہیں کہ شدروں میں آریہ نسل کے وہ لوگ بھی شامل کر دیے جاتے تھے جو ورن آشرم کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے باعث برادری سے خارج کیے جاتے تھے مگر اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شودروں کا طبقہ بالعموم ان غیر آریہ اقوام پر مشتمل تھا جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر پہاڑوں میں نکل جانے کے بجائے آریہ فاتحین کی غلامی میں رہنے کو قبول کر لیا تھا لسانی اور تاریخی تحقیقات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ شودر دراصل ایک قدیم ہندوستانی قبیلے کا نام تھا جسے آریوں نے آ کر دریائے اٹک کی وادی میں سب سے پہلے مغلوب کیا تھا اس کے بعد جو ہندی قبائل آریوں کی حکومت کے تابع ہو جاتے ان کو شودر کے نام سے موسوم کیا جاتا اور جو قبائل برسر جنگ ہوتے ان کو دسیو اور ملیچ کہا جاتا تھا تیترے برہمن میں ایک جگہ لکھا ہے کہ برہمن ایک جاتی ہے جو دیوتاؤں سے نکلی ہے اور شودر ایک دوسری جاتی ہے جو اسروں یا ارواح خبیصہ سے نکلی ہے یہ عبارت اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ شودر انہی اسلاف کے اخلاف ہیں جنہیں ابتدائی زمانے میں ارواح خبیصہ کہا گیا تھا تاریخ ہند قدیم کے تمام ممتاز محققین اسی رائے کے ماننے والے ہیں مثال کے طور پر ہم ان میں سے چند کے نتائج تحقیق یہاں نقل کرتے ہیں راگوزن لکھتا ہے یہ تقسیم آریوں اور دسیوں کے درمیان ہوتی ہے اول اس ذکر کو تو ہم خوب جانتے ہیں رہے مؤخر ذکر سو طبعی مناسبت ہم کو اس نتیجے کی طرف لے جاتی ہے کہ وہ دیسی باشندوں یعنی غیر آریہ اقوام کے سوا اور کوئی نہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو آریہ مہاجرین نے اس ملک میں پایا اور ایک طویل دور جنگ اور نزا کے بعد کم و بیش ایک غیر مرغوب انقیاد کی حالت تک پہنچا دیا اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ یہیں سے ذاتوں کی تقسیم کا ابتدائی سر رشتہ ہمارے ہاتھ لگتا ہے کیونکہ یہی مجموعی تقسیم اس تقسیم سے مشابہت رکھتی ہے جو موجودہ زمانے میں دویجوں اور شودروں کے درمیان پائی جاتی ہے علاوہ ازیں جات پات کے لیے آریوں کی زبان میں لفظ ورن استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی رنگ کے ہیں اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ گورے فاتحین اور سیاہ رنگ دیسی باشندوں کے درمیان اسی رنگ کے فرق کو ویدک نظموں میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے پھر خود لفظ دسیو بھی ان معنوی تغیرات کے ساتھ جو اس پر گزرے ہیں ہمارے سامنے ایک واضح داستان بیان کرتا ہے یہ ایک قدیم آریہ لفظ ہے جسے ایرانی لوگ اس کے اصلی بے ضرر معنی یعنی قوم اور گروہ میں استعمال کرتے تھے ہندوستان میں آ کر اس نے ایک معاندانہ رنگ اختیار کر لیا وہ دشمن کے معنی میں بولا جانے لگا عربی زبان میں بھی اکثر قوم کا لفظ بول کر دشمن قوم مراد لیتے ہیں پھر اس معنی سے ترقی کر کے ویدک اوہام کی سرزمین میں اس نے بآسانی بھوت پریت اور ارواہ خبیصہ کا مفہوم اختیار کر لیا اور اس سے تاریکی اور قحط سالی کی قوتیں مراد لی جانے لگیں جن سے اندر ہمیشہ برسر پیکار رہتا ہے اور جن کو وہ مروتوں انگیروں اور دوسری روشنی کی قوتوں سے مغلوب کرتا ہے یہ تحول جس قدر منطقی اور فطری ہے اسی قدر وہ ویدوں کے فہم و تعبیر کی مشکلات میں اضافہ کرتا ہے کیونکہ جب اندر یا اگنی سے دسیوں کو نکالنے اور ہلاک کرنے کی درخواست کی جاتی ہے یا جب بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے دسیوں کی طاقت کو مٹا دیا تو اکثر اوقات یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس سے کون سے دشمن مراد ہیں مادی دشمن یا خیالی دشمن اس لفظ میں آخری تغیر معنی خیز ہے وہ محض خادم اور غلام کے معنی میں بولا جانے لگا اور ذرا سا لفظی تغیر کر کے اسے داس بنا دیا گیا اس طرح وہ تکمیل فتح کی خبر دیتا ہے اور زیادہ جدید لفظ شودر کے قریب جا پہنچتا ہے بس اس ترتیب کے مطابق ہم یہ صحیح مساوات قائم کر سکتے ہیں Arya minus Dasyu is equal to Dwij minus Shudra اگر اس عمر کا کوئی مزید ثبوت کہ شودر جاتی کو فتح کے ذریعے سے خادم طبقہ بنا لیا گیا تھا درکار ہو تو وہ ہم کو منو کے مجموعہ قوانین میں ملتا ہے جس میں دویج کے لیے ایک شودر کی معیت ہر حال میں ممنوع قرار دی گئی ہے خواہ وہ شودر راجہ ہی کیوں نہ ہو اب ایک شودر راجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس سے ایک دیسی حکمراں مراد ہے اگرچہ آریہ اور دسیو یا داس کے الفاظ اور دویج اور شودر کے الفاظ کا مقابل اصطلاحیں ہونا ایک پوری طرح ثابت اور سری واقعہ ہے تاہم یہ سمجھنا ایک غلطی ہے کہ دسیو اور شودر کسی خاص قوم کے نام ہے دراصل ان کا اطلاق ان تمام قوموں پر ہوتا ہے جو آریہ نہیں ہے بالکل اسی طرح جیسے قدیم زمانے میں وہ تمام لوگ باربیرینز برابرہ کہلاتے تھے جو رومی یا یونانی نہ تھے پروفیسر ریسپن لکھتا ہے رگ وید کے شعراء ان محدود معنوں میں جات پات سے واقف نہ تھے جو اس لفظ نے بعد میں حاصل کر لیے مگر وہ اتنا جانتے تھے کہ آدمیوں کے مختلف طبقات ہیں مذہبی طبقہ یا برہمن اشراف یعنی راجنیا یا کشتری زمین جوتنے والے یعنی وش یا ویشنیا اور خدمت پیشہ طبقات یعنی شدر پہلے تین طبقات اور چوتھے طبقے کے درمیان ایک وسیع خلیج حائل ہے پہلے آریہ لوگ ہیں اور آخر میں محکوم دسیو ان کے درمیان فرق رنگ ورن کا ہے آریہ مجموعی حیثیت سے گورے رنگ کے لوگ سمجھے جاتے ہیں اور دسیو کالے رنگ کے ڈاکٹر بریڈیل کیت لکھتا ہے آریوں اور داسوں میں بڑا اور اہم فرق رنگ کا ہے آریہ ورن اور کالے رنگ کا امتیاز بلا شک و شبہ ہندوستان کے ورن آشرم یعنی کاسٹ سسٹم کے اہم ترین ماخذ میں سے ایک ہے کالے چمڑے کو مغلوب کرنا دراصل ویدک ہندو کے نہایت اہم اعمال میں سے ہے اگرچہ رگ وید میں زیادہ تر داسوں کے خلاف جنگ و پیکار اور ان سے نئی نئی زمینیں چھیننے کے لیے دریاؤں کے عبور کرنے کا تذکرہ آتا ہے لیکن یہ بات واضح ہے کہ آریوں نے اصل باشندوں کو بالکل تحس نحس کرنے کی کوشش نہیں کی بے شک بہت سے قدیم باشندے آریوں کے حملوں سے بھاگ کر شمال اور جنوب کے پہاڑوں میں پناہ گزین ہو گئے مگر دوسرے لوگ جو باقی بچ رہے غلام بنا لیے گئے پروفیسر ہاپکنز لکھتا ہے غلام شودر اور نیچے طبقے کے لوگ اجتماعی عمارت کے اجزاء تسلیم کیے گئے ہیں خود یہ نام ہی بتاتا ہے کہ شودر دراصل مفتو قوم کے لوگ تھے جس طرح ایتھنز میں لفظ کارین غلام کا مترادف ہو گیا تھا اسی طرح شودر بھی غلام کا ہم معنی ہو گیا ہے تاہم شودر پاریہ یعنی انسانی جماعت سے خارج نہیں تھے بلکہ گھریلو زندگی میں شامل کر لیے گئے تھے اور بعض خانگی رسموں میں حصہ لیتے تھے آگے چل کر یہی مصنف لکھتا ہے گوتم نے ایک آریہ عورت سے ایک شودر کے ناجائز تعلقات پیدا کرنے کے متعلق جو قوانین بیان کیے ہیں ان کو جب اپسیتھم دھرم شاستر سے مقابلہ کر کے دیکھا جاتا ہے تو قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ آریہ نسلن برتر ہے اور سیاہ رنگ لوگوں سے ممتاز ہے مسٹر کتیکر نے اپنی کتاب ہندوستان میں ذاتوں کی تقسیم کی تاریخ میں یہ رائے ظاہر کرنے میں بے احتیاطی سے کام لیا ہے کہ آریوں اور دراوڑوں کے درمیان کوئی نسلی امتیاز محسوس نہیں ہوتا تھا یہ سچ ہے کہ جو لوگ جات برادری سے خارج کر دیے جاتے وہ پھر آریہ نہیں کہلاتے تھے مگر کوئی شودر کبھی آریہ نہیں سمجھا گیا آریہ قوم نے رگ وید کے زمانے سے لے کر بعد تک ہمیشہ نسلی امتیاز ظاہر کیا ہے ان شہادتوں کے مطالعے سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ہندو قانون میں جن لوگوں کو شودر قرار دیا گیا ہے وہ دراصل غیر آریہ مکتو اقوام ہیں لہٰذا ان کے لیے جو قوانین ہندو دھرم شاستروں میں بیان کیے گئے ہیں وہ ان قوموں کے ساتھ ہندو دھرم کے برتاؤ کو ظاہر کرتے ہیں جو مفتو اور مغلوب ہو کر اس کی حکومت کے تابع ہو جائیں